من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا سامین کرام امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نازک دور سے گزر رہی ہے اور پورے عالم میں پوری دنیا میں مظلومانہ زندگی یہ گزار رہی ہے سے اس پر حملے ہو رہے ہیں اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور اس کے وجود کو اس کے تشخص کو اور اس کی شناخت کو ختم کرنے کی مکمل سازشیں کی جا رہی ہیں سازشوں میں اپنے بھی شامل ہو گئے ہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے جانے انجانے میں جیسے کہ پورے عالم میں جب ہجاب کا مسئلہ فرانس نے شروع کیا کہا کہ عورت ایجاب کے بغیر رہے کالجوں میں نہ آئے یونیورسٹیوں میں نہ آئے پارلیمنٹ میں نہ آئے پابندی لگائی اس کے اثرات دور دراز ممالک پر پڑے ہندوستان میں کرناٹک میں بنگلور میں منگلور میں یہاں کی کالجوں میں بھی اس کے اثرات پڑے داڑھی کے مسئلے کو اٹھایا اس کے اثرات ہندوستان پر پڑے یہاں کی نیوی کے ملازم کو داڑھی رکھنے پر برطرف کیا گیا اور اسکول کے ایک طالب علم کو برخاست کر دیا گیا خارج کر دیا گیا داڑھی کی وجہ سے فی الحال ہروے تو کامیاب نہیں ہو رہے ہیں الگ بات لیکن اس کے اثرات سارے عالم پر مرتب ہو رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی جو مصر کے اندر ہے قاہرہ میں جامعہ اظہر بہت بڑی یونیورسٹی ہے اسلامی اور ہزاروں کی تعداد میں اس کے طلبا ہیں اس کے پروفیسر نے ذمہ دار نے اعلان کیا کہ حجاب کے سلسلے میں فرانس کا نقطہ نظر صحیح ہے فرانس کے نظریے کی وہاں کے مفتی نے تائید کی کہا کہ عورت کا چہرہ کھلا رکھنا چاہیے حجاب کوئی لازم نہیں ہے ترکی کے اندر ایک تابعی کے مزار کے پاس ترکی عیسائیوں کا ملک نہیں ہے اور قدیم اس کی ایک تاریخ ہے حرمین شریفین پر یہ حکومت کر چکے ہیں ایک تابعی کے مزار کے پاس جب سیاح وزیٹر آتے ہیں تو ان کی سہولت کے لیے ترکی حکومت نے شراب خانہ تابعی کے مزار کے پاس کھول رکھو کویت کی اسکولوں کے اندر عرب ممالک میں اسکولوں کے اندر ایک گھنٹہ دو گھنٹہ اسلامیات پر ہوتا ہے کلام پاک پڑھایا جاتا ہے منتخب احادیث کا درد دیا جاتا ہے اور تاریخ ہسٹری صحابہ کرام کی بیان کی جاتی ہے کویت کے اسکولوں میں نصاب سے ان آیتوں کو نکال دیا گیا ان حدیثوں کو نکال دیا گیا جن کا براہ راست تعلق جہاد سے تھا یہ سب اسلامی حکومتیں کر رہی ہیں اور جدہ میں ایک دنیا کی بہت بڑی یونیورسٹی بن رہی ہے اس کی پھیلاؤ کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں اتنی بڑی اتنی بڑی کہ ایک کلاس سے لیکچرار کو دوسری کلاس جانے کے لیے بیٹری کی جو الیکٹرک کار آتی ہے ریچارجبل اس کو اسے استعمال کرنا پڑتا ہے اتنی بڑی یونیورسٹی اور پہلی مرتبہ مملکت سعودی عربیہ جس پر مسلمانوں کو ناس تھا کہ وہ حرمین شریفین کے قادم ہیں اس میں جینٹس اور لیڈیز لڑکے اور لڑکیوں کی ایک ساتھ تعلیم کی اجازت دی اور اہل عرب کے ایک مشہور عالم ایک ٹی وی چینل کے اندر انٹرویو دے رہے تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ جدہ کی اس یونیورسٹی کے اندر مخلوط تعلیم لڑکوں اور لڑکیوں کی مردوں اور عورتوں کی ہے شرین نقطۂ نظر سے آپ کی کیا رائے ہیں انہوں نے صاف کہا کہ شریعت اس کی قطع اجازت نہیں دیتی اس امام کو عہدے سے سبکدوش کر دیا گیا عہدے سے نکال دیا گیا اور وہاں کی کونسل نے علماء کو ایک میمورینڈم بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ آئندہ کسی قسم کا بھی فتویٰ امور حکومت کے تعلق سے عام امور کے تعلق سے علماء کی کاؤنسل اور حکومت کی اجازت کے بغیر تم نہیں دے سکتے یہ حال ہے پورے عالم اسلام کا امریکہ کا برطانیہ کا اور فرانس کی بات نہیں کویت ترکی دبئی اور مملکت سعودی عربیہ جہاں مکت المکرمہ ہے اور مدینہ منورہ ہے یہ وہاں کی صورت حال ہے اب یہ نظریہ ہوگا یہ سوچ ہوگی تو غیر اپنے کام کرنے میں اپنے حربے استعمال کرنے میں کون سی کثر وہ باقی رکھے گا اور ایسے ایسے ضمیر پروش اور ایسے ایسے یہودیوں کے ایجنٹ جب امت مسلمہ میں ایسے ایسے منافق انہیں مل رہے ہیں جو حجاب کے خلاف بات کر رہے ہیں مخلوط تعلیم کی بات کر رہے ہیں جہاد کے خلاف بات کر رہے ہیں مجاہدوں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں اور فدائی حملہ کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ خودکشی کر کر بری موت مر رہے ہیں اور اکابرین کے شان کے اندر گستاخیاں کر رہے ہیں علماء کی توہین کر رہے ہیں تو یہودیوں کو اس سے اور عمدہ میٹھے حلوے کی کیا ضرورت ہے اسی ہندوستان کے اندر میں نے بتایا علی گڑھ کے ایک پروفیسر نے ایک کتاب لکھی سلمان رشدی کی کتاب شیطانی کلمات اس کے سامنے پھیکی پڑ گئی ابھی کل اور پرسوں یعنی جمعرات اور چارشمبا دلی لکھنؤ اور بامبئی سے مشترکہ طور پر ایک اخبار نکلتا ہے صحافت اور اس اخبار کے اندر ایک صاحب نے تصویر کے ساتھ مسائل لکھے کہا کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کا جواب کسی عالم کے پاس نہیں ہے اور کسی ادارے میں نہیں اور کسی مدرسے میں اس کا جواب نہیں ہے بیکار کے مسائل اس نے چھیڑ رکھے ہیں اور آج کے اخبار میں ایک صاحب نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں ہندوستان میں پیدا ہوا مجھے اللہ نے کسی اسلامی مملکت میں پیدا نہیں کیا اللہ نے مجھے طالبانی اسلام سے محفوظ رکھا وہ تو ملا عمر کوڑے لگایا کرتے تھے اور آج کے ان کے مدرسوں میں اے کے فورٹی سیون کی تربیت دی جاتی ہے یہ سوچ ہے یہ صحیح ہے غلط ہے میں فیصلہ کرنے کے لیے نہیں یہ آج کے اخبار میں تصویر کی ایک داڑھی مڑے کی تصویر کے ساتھ ایک صاحب کا بیان کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ہندوستان میں پیدا کیا اور طالبانی اسلام سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا اور پھر آگے انہوں نے اس کی وجوہات لکھی اور انہوں نے اس کی دلیلیں لکھی ہیں مت مسلمان میں خود یہودیوں کے نسارا کے عیسائیوں کے یہ اثرات مرتب ہوئے ہیں تو ان کو کام کرنے کے اندر کیا مشکل ہے اور اسلام کو مٹانے کی سازش اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی جو کوشش ہے اس میں ان کے لیے کیا کثر باقی رہ گئی ہے اگر کوئی اوباما کو کہتا ہے کہ صحابہ کی نسل کا ہے اگر کوئی امریکہ کی تعریف کرتا ہے اور وہاں کے فوجیوں کو مجاہد کہتا ہے تو پھر فلسطین کے قتل عام کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے عراق کی خون ریزی کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے انہی سازشوں کا ایک حصہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں رشاد فرمایا ترضى عنك انکل یہود النصارى حتى نسارا ملتهم کہ یہ یہود اور نسارا تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقوں پر نہیں چلو گے ان کے طور طریقے نہیں اپنائیں گے آج پورے عالم کے اندر یہود اور نصارہ اور اسرائیل شکنجا مسلمانوں پر کس رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آج تو مسلمان اپنی مسجدوں کے مسائل میں اپنے مکاتب فکر کے مسائل میں اپنے مسلکوں اور اپنے چار اینڈ کی مسجدوں کے اندر الجھا ہوا ہے کہ ریلیف کا چندہ یہ جماعت لے گی اور یہ جماعت ریلیف کا چندہ نہیں لے گی میری مسجد کا مینارہ بلند میری مسجد کا گنبد بڑا میں چودھری میں صدر یا انانیت کی جنگ میں آج مسلمان پھنسا ہوا ہے وہاں بیت المقدس اور وہاں مسجد اقسا چلا رہا ہے وہاں بیت المقدس رو رہا رہا ہے مسلمانوں کو للکار رہا ہے مسلمانوں یہود مجھ پر شکنجا کس رہے ہیں مجھ میں تلاوت کرنے والوں پر گولی باری کی جا رہی ہے مجھ میں نماز پڑھنے والوں پر برسات کی جا رہی ہے بندوق کی اور بمباری کی جا رہی ہے میرے وجود کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے میرے تشخص کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا مسلمانوں تم میں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی اب پیدا نہیں ہوگا کیا یہ اسرائیلی کتے جو امریکہ کی ناجائز اولاد ہے کیا چوتیوں سمیت اول کے اندر داخل ہوں گے کیا یہ مسلح میں آئیں گے کیا یہ محراب میں آئیں گے یہ ناپاک خبیر خنزیر کھانے والے اور شراب میں لتپت ہونے والے کیا ان کے قبضے میں بیت المقدس چلا جائے گا ہم تو جہاد کے لیے جانے کی بات سوچ بھی نہیں سکتے ہم جہاد کی بات کر بھی نہیں سکتے جہاد کا لفظ استعمال بھی نہیں کر سکتے آخری درجے میں کیا کوئی مسلمان اپنی مقبول دعاؤں میں اپنی تحجد کے بعد والی دعاؤں میں اور اپنی جو ہے افطار اور شہری کی دعاؤں میں آخری درجے میں کیا اس بات کو یاد رکھا ہے کہ بابری مسجد کبھی تیری تھی بیت المقدس کبھی تیرا تھا فلسطین کے اندر تیری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹا جا رہا ہے نماز پڑھنے والوں پر گولی باری کی جا رہی ہے اور وہاں پر بمباری کی جا رہی ہے ناپاک قدم وہاں پر جمائے جا رہے ہیں حکل سلیمانی کو یہود وہاں پر جو ہے بٹھانے کی اور وہاں پر ممبر و محراب پر نصب کرنے کی مکمل تیاری کر چکے ہیں اور آخری درخواست کر رہے ہیں اہل اسلام سے عالم عرب سے کہ تم اس بیت المقدس کو اٹھا کر اپنے مکے مکرمہ لے جاؤ اور مدینہ منورہ لے جاؤ مسلمانوں آپ سوچتے ہوں گے ہمیں اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے اپنی داڑھی کی فکر کرنی چاہیے اپنے بچیوں کی نکاح کی فکر کرنی چاہیے اپنے مکان کی فکر کرنی چاہیے فلسطین کا ہمارے سے لینا دینا کیا بیت المقدس سے ہمارا لینا دینا کیا مسلمان ہوگا اللہ سے محبت اللہ کے دین سے محبت اللہ کے قرآن سے محبت اور اللہ کے قرآن میں اللہ نے جن مقامات کو مقدس قرار دیا اللہ کے قرآن نے جن مقامات کو بابرکت قرار دیا اور ان کی ایک تاریخ بیان کی اور اور جو پیغمبروں کی سرزمین ہے جو قبل اول ہے جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوالات پیغمبروں کو جمع کرنے کے بعد آپ نے امامت فرمائی آپ وہاں امام الانبیاء بنے اگر کوئی مسلمان اس کی فکر نہیں کرتا اس کے بارے میں سوچ بچار نہیں کرتا اور اس کے کان پر جو نہیں رہتی کہ بیت المقدس رہے بیت المقدس چلا جائے یہودی ننگا ناچ ناچتا رہے ہماری ماں اور بیٹیوں امت کی بیٹیوں اور بہنوں کی عزت اور آبرو لٹتی رہے اور مسلمان کو کوئی تسلمت نہ ہو اور کان پر رہیں گے اور کہے میری نماز سلامت میرا روزہ سلامت میرا حج سلامت میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم امت مسلمہ بن کر اور امت مسلمہ کا وہ فرض بن کر اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے جب تک کہ اپنے دل میں اپنے ضمیر میں اپنے سینے میں امت مسلمہ کی فکروں کو وہ جمع نہ کرے بیت المقدس کی فکر کو جمع نہ کرے بابری مسجد کی فکر کو نہ کرے گجرات کے مسلمانوں کی فکر نہ کرے لبنان اور بوسینیا کے مسلمانوں کی فکر نہ کرے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا وہ بنو اسرائیل میں تو جا کر ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزار سکتا ہے وہ علیہ سلاد و سلام کی قوم میں جا کر ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ زندگی گزار سکتا ہے یہ امت مسلمان کے بارے میں نے فرمایا پوری امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے کہ آنکھ میں اگر تنکا کا پڑتا ہے سارا جسم لرس جاتا ہے پیر میں کاٹا چپتا ہے آنکھ سے آنسو کے قطرے آنے لگتے ہیں اور زبان سے آ نکل جاتی ہے دنیا کے کسی کونے کے اندر کسی مسلمان کو ستایا جائے دنیا کے کسی کونے کے اندر اگر کسی ماں کی آبرو لوٹی جائے اور کسی بہن کی آبرو لوٹی جائے اور کسی کا قتل عام کیا جائے اور کسی نوجوان کو قید کے اندر رکھا جائے کسی مسجد کو شہید کیا جائے اور کسی ملک کو مسلمانوں کے اجاڑا جائے اور کسی مسلمانوں کی بستی پر بمباری کی جائے یہاں تو حدیث میں کہا گیا تم نے کہا وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا کہ خود تو ڈنڈے تک پیٹ بھر کر کھائے اور کھٹی ڈکارے دے اور تمہارا پڑوس جو ہے بھوکا رہے یہاں بھوکا رہنے پر مسلمان کو مسلمان نہیں کہا گیا تیری ماں کی آبرو لوٹے تیری بہن کی آبرو لوٹے تیرے قبل اول کی حرمت پامال ہو اور اللہ کے قرآن میں تحریف کی باتیں کہی جائیں اسی ہندوستان میں دلی کے نوئیڈا علاقے کے اندر ایک مسجد کے اندر تبلیغی جماعت آئی وہاں کے کافروں نے کہا یہ ملک پاکستان کا نہیں ہے اور یہ ملک اسلامی نہیں ہے یہ کنٹری اسلامی نہیں ہے یہاں تم اس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے نہیں پھر سکتے انہیں مارا گیا انہیں پیٹا گیا اور ان کے سامنوں کو لوٹا گیا اور مسجد پر تالا لگایا گیا کیا ہمارے اکابرین نے اس ملک کو اسی لیے آزاد کرایا یہ ملک اگر اسلامی نہیں ہے تو یہ ملک ہندو راشٹر بھی تو نہیں ہے یہ ملک عیسائی بھی تو نہیں ہے یہ ملک جمہوری ہے یہ ملک سیکولر ہے اور جمہوریت کا مطلب ہر مذہب کا ماننے والا مذہب پر عمل کر سکتا ہے اور اس کے لیے اپنا پرسن خاص ہے اور اس کے لیے اپنے مذہب کے اندر رہ کر آزادی سے زندگی وہ گزار سکتا ہے اس ملک کا آئین اس ملک کا قانون یہ سیکولرزم اور یہ جمہوریت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی جماعت کو مارا جائے اور کسی جماعت کو پیٹا جائے اسی پندرہ دن کے اندر کا واقعہ ہے ایسے سینکڑوں واقعات قبرستان پر قبضہ کرنے کے مساجد پر حملہ کرنے کے اور مسلمانوں کی توہین کرنے کے کلام پاک کی بے حرمتی کرنے کے آئے دن آ رہے ہیں مسلمانوں کیا تمہاری حص کو کیا ہو گیا تمہارے شعور کو کیا ہو گیا ایک وقت وہ تھا کہ دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان کو ستایا جاتا دنیا کے کسی کونے میں کسی مدرسے کی توہین ہوتی اور دنیا کے کسی کونے میں کسی مسجد کی آبرو کی بے حرمتی ہوتی مسلمان کھڑا ہو جاتا مسلمان جگ جاتا مسلمان اس کے خلاف سب آرا ہو جاتا آج مشرق سے آج مغرب سے آج شمال سے آج جنوب سے آج اوپر سے آج نیچے سے آج دائیں سے آج بائیں سے چو طرفہ حملے مسلمانوں پر ہو رہے ہیں اور مسلمان ہے کہ گنجائش نکالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ سود اس ملک کے اندر حلال ہو جائے داڑھی مڈانے کی شکلیں پیدا ہو جائیں نماز دل کی پڑھنے کی شکلیں پیدا ہو جائیں ایک پاکستان کے سیاست دان سے انٹرویو لیا گیا کہ تم مدرسوں پر حملہ کر رہے ہو اور مسجدوں پر حملہ کر رہے ہو یہ کہہ کر کہ یہاں دہشت گرد بنا لے رہے ہیں یہاں دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں کیا تم قرآن کو جانتے ہو کیا تم حدیث کو جانتے ہو بتاؤ کلام پاک کے کتنے پارے ہیں تو اس مسلمان سیاست دان نے کہا کہ کلام پاک کے چالیس بارے ہیں یہ مسلمانوں کی سوچ ہے یہ مسلمانوں کی سمجھ ہے آپ نہیں جانتے کہ دنیا کے کتنے ممالک کے اندر جو ہے مدارس پر حملے کیے جا رہے ہیں اور مساجد پر حملے کیے جا رہے ہیں خیر یہ تو چھوٹی موٹی مسجدیں ہیں مسجد تو مسجد ہے مدرسہ تو مدرسہ ہے لیکن بیت المقدس کے بارے میں ہر آئے دن ہر آنے والے گھنٹے میں ہر آنے والے لمحے کے اندر سازشیں کی جا رہی ہیں یہود اور نسارا ان کا سمجھنا یہ ہے اور ان کا ماننا یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلاط وسلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا اور ہائکل سلیمانی انہوں نے بنایا یہ جو اخبار کے اندر دیکھتے ہیں سنتے ہیں نیوز میں حیکل سلیمانی یہود کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ سلاۃ وسلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا مسجد اقسا کو تعمیر کیا لہذا ان کی کوشش یہ ہے کہ یہاں پر نمازوں کو ختم کر کر ممبر و محراب کو ختم کر کر اور بیت المقدس کی نشانی کو ختم کر کر یہاں ہیکل سلیمانی کو مرتب کیا جائے اور یہاں نصب کیا جائے اس کے لیے ننانوے فیصد نوت پر نو پرسنٹ تمام چیزیں اندرون زمین سے تیاری ہو چکی ہے راستے بن چکے ہیں ہیکل سلیمانی جس کو امریکہ کے کتوں نے بنایا لا کر اب بیت المقدس کے قریب رکھ دیا گیا ہے نماز کے بعد جائیں تو آپ باہر ہم نے اس کی تصویر لگا رکھی ہے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں ہیکل سلیمانی کی انٹرنیٹ سے ہم نے اس کو لیا ہے وہ ہیکل سلیمانی بیت المقدس کے قریب بلٹ پروف شیشوں کے اندر رکھ دیا گیا ہے مسلمانوں کو اور تلبیب والوں کو فلسطین والوں کو آخری مرتبہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ تم بیت المقدس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لے جاؤ یہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو اٹھا کر کرین وغیرہ سے بڑی مشینیں مشینوں سے اسے لے جایا جا سکتا ہے اگر وہ نہ مانے تو ان کی آخری وارننگ یہ ہے نیچے سے راستے صحابہ کرام کی مزاروں کو مسمار کر کر یہودی لائبریری کو قائم کر دیا گیا ہے بعض انبیاء علی نبینا علیہ السلاط وسلام کی مزاروں کو ختم کر دیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاط و والسلام کے نام سے خلیل نام کا جو شہر تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا نبی والسلام کی پیدائش کی جگہ بیت الحم جس کا نام ہے اس کے وجود کو انہوں نے ختم کر دیا ہے اور اندرونی طور پر خزانہ تلاش اور زمین کے اندر کی چیزوں کو حاصل کرنے کے نام پر انہوں نے ساری سڑکوں کو بنا دیا ہے سارے راستوں کو ہموار کر دیا ہے اور دیو سلیمانی کو انہوں نے لابی لیا ہے صرف آخری ایک کام ہے کہ ڈائنامٹ کے ذریعے سے بم اور بارود کے ذریعے سے العزب اللہ سم الیازب اللہ بیت المقدس کو اٹھا دیا جائے اور حیکل سلیمانی کو ختم کر دیا جائے ان یہود و نصارہ کا یہ بات کہنا سو فیصد غلط ہے اس لیے کہ تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علا نبی علیہ سلاد و سلام سے جب خانے کعبہ کی تعمیر کا کام لیا خانے کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلاط وسلام نے مکمل فرمائی تو ٹھیک اس کے چالیس سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کو حکم دیا کہ جاؤ تم بیت المقدس کو تعمیر کرو بیت المقدس مسجد اقسا جو فلسطین کے علاقے کے اندر ہے اور تلبیب بیت الحم اور شہر خلیل کے علاقے کے اندر ہے اس کو حضرت ابراہیم علیہ صلاح وسلام نے کعبے کی تعمیر کے ٹھیک چالیس سال بعد تعمیر کیا ہے اس پر تاریخ گواہ ہے قرآن میں شواہد اور حدیث باغ کے اندر اس کی دلیلیں موجود ہیں لیکن یہود کہاں ماننے والے یہود اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو حضرت سلیمان علا نبی علیہ صلاح وسلام نے تعمیر کیا ہے ہم انہیں کے بت کو انہی کے ہیکل کو یہاں پر نصب کریں گے اور وہاں نماز ختم کر دیں گے آپ جانتے ہیں کہ حدیث پاک میں اس کی اہمیت ہمارے پاس اسی لیے ہے کہ اجمیر کا سفر کوئی آدمی ثواب کی نیت سے نہیں کر سکتا کلیئر کا سفر کوئی آدمی ثواب کی نیت سے نہیں کر سکتا لا تشد الرحال اللہ الا ثلاثتی مساجد آدمی سفر جو کرے گا ثواب کی نیت سے صرف تین جگہوں پر سفر کر سکے گا ایک اللہ کے کعبے کی طرف ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف اور تیسرے اس مسجد بیت المقدس کی طرف اور مسجد اقسا کی طرف جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں رشاد فرمایا سبحان اللہ المسجد الحرام المسجد الفسا اللہ بارك لن من آیاتنا ہم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا کرایا اسرا کہتے ہیں راتوں رات چلنے کو آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے قریب اپنی پھوپھی کے گھر میں تھے اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے بیت المقدس تشریف لائے تو یہ راتوں رات آپ جو بیت المقدس آئے اس کا نام اسرا ہے اور وہاں آپ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی امامت فرمائی اور براق پر سوار ہو کر آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو اسے معراج کہتے ہیں ایک اسرا ہے جو آپ پھوپھی کے گھر سے بیت المقدس تک آئے اور ایک معراج ہے جو بیت المقدس سے آپ نے آسمانوں کی سیر کی اور جنت و جہنم کا معائنہ فرمایا اللہ کے عرش تک گئے اسرا الگ ہے اور معراج الگ ہے اسرا آپ کے بھوپی کے گھر سے بیت المقدس تک آنے کو کہتے ہیں اور معراج بیت المقدس سے اللہ تک جانے کو کہتے ہیں اللہ نے کلام پاک میں فرمایا سبحان اللہ اسرا بعبده بھی پاک ہے وہ ذات جو رات و رات اپنے بندے کو لے کر گیا مسجد حرام سے مسجد اقسا تک مسجد اقسا کا تذکرہ اللہ نے کلام پاک کے پندرہویں پارے میں سورہ اسرا بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی پہلی آیت میں کیا اور اس کے ساتھ کیا اللہ بھی بارک نہ ہولا کہ یہ بیت المقدس کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو نادل کیا وہاں جو میوے ملتے ہیں وہاں جو ڈرائی فروٹ ملتا ہے وہاں جو پھلوں میں مٹھاس ہے دنیا کے پھلوں میں وہ مٹھاس نہیں اگر وہاں سیب نکلتا ہے وہاں انگور نکلتا ہے وہاں بادام نکلتا ہے اخروٹ نکلتا ہے دنیا میں اخروٹ میں وہ مزہ نہیں جو بیت المقدس کے ارد گرد اللہ نے پھلوں میں مزہ دے رکھا ہے اللہ نے پانی میں شیرنی دے رکھی ہے علماء اور مفسرین اسی کو بیان کرتے ہیں اور جتنے پیغمبر زیادہ سے زیادہ اس شہر کے اندر مدفون ہیں دنیا کی کسی اور زمین کے اندر نہیں ہیں آپ جانتے ہیں مسلمانوں یہ ہمارا قبلہ ہے مسلمانوں یہ بیت المقدس وہ ہے جس کا تذکرہ اللہ نے کلام پاک میں کیا اور اس تذکرے کے ساتھ کیا کہ ہم نے یہاں برکت دی ہے ہم نے اسے مقدس بنایا ہے ہم نے اسے متبرک بنایا ہے اور اس سرزمین کے اندر جتنے پیغمبر آئے اور اس سرزمین کے اندر جتنے نبی آئے کائنات کی کسی زمین کے اندر اتنے پیغمبر نہیں آئے اور اس سرزمین کے اندر جتنے پیغمبر مدفون ہیں اور ان کی مزارات مقدسہ ہیں کائنات کے اندر کوئی اتنی اور زمین نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے ہماری دلچسپی نہ ہو اس سے ہماری محبت نہ ہو اس سے ہمارا تعلق نہ ہو جو بیت المقدس سے تعلق نہ رکھے جو اس سے قضیے کو نہ جانے اور اس کے بارے میں فکر مند نہ ہو صحیح معنوں میں امتی نہیں ہے صحیح معنوں کے اندر وہ مسلمان نہیں ہے مسلمان اپنے بھائیوں کی اپنی مسجدوں کی اپنے قبل اول کی حضرت عیسیٰ علیہ ہی والسلام کی جائے پیدائش کی اور دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاد والسلام آئیں گے اسی ارد گرد کے علاقوں سے آپ تشریف لے آئیں گے اور دجال کے فتنے کو ختم کریں گے دنیا کے فتنوں کو ختم کریں گے آج یہ فتنہ سلگ رہا ہے فلسطین کا مسئلہ آج بیت المقدس کا مسئلہ سلگ رہا ہے آئے دن وہاں کے بھائیوں کا وہاں کی بہنوں کا وہاں کے شہریوں کا وہاں کے سٹیزن کا ان اسرائیلی کتوں سے کیا لینا دینا کیا زمین کا مسئلہ ہے کیا جائیداد کا مسئلہ ہے کیا رشتے داری کا مسئلہ ہے آخر بڑے بڑے توپوں کا جواب یہ ننے منے بچے ان چھوٹے چھوٹے پتھروں سے کب تک دیتے رہیں گے بڑی بڑی گولیوں کا اور بڑی بڑی بمباری کا چھوٹے چھوٹے گلیل سے اور چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے کب تک یہ ننے منے بچے لڑتے رہیں گے اور جہاد کرتے رہیں گے کیا عالم مسلمانوں کی عالم اسلام کے عالم اسلام کے مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کیا صرف وہ فلسطین کا بیت المقدس ہے کیا وہ صرف شام کا اور صرف تلبیب کا یا بیت الحم کا یا شہر خلیل کا بیت المقدس ہے بیت المقدس کائنات کے تمام مسلمانوں کا ہے حدیث میں آقا نے فرمایا سواری نہیں کی جائے گی کوئی مسلمان سفر نہیں کرے گا ثواب کی نیت سے مگر تین مسجدوں کی طرف ایک بیت جو ہے کابت اللہ ہے اور دوسرے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے اور تیسرے یہ بیت المقدس ہے اللہ کے گھر کابت اللہ کے اندر حرم پاک کے اندر نماز پڑھنا ایک رکعت کا ایک لاکھ کے برابر ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک رکعت کا پچاس ہزار رکعتوں کے برابر ہے اور بیت المقدس کے اندر ایک رکعت کا پچیس ہزار جو ہے رکعتوں کے برابر ہے ان تین مسجدوں کے علاوہ کوئی اور جگہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا کسی اور جگہ حصول برکت کی نیت سے سفر کرنا ہمارے علماء نے کہا منع ہے ناجائز ہے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان تین مساجد کا اللہ کے کعبے کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا اور بیت المقدس کا مسلمانوں کے نزدیک کیا مقام ہے اور کیا درجہ ہے حدیث پاک میں فرمایا گیا آپ جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا تو سب سے پہلے اللہ نے پانی کو پیدا کیا اور پانی کے اوپر اللہ نے مٹی کے ایک نقطے کو پیدا کیا جیسے روٹی کا پیڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد اسے بیلا جاتا ہے تو روٹی پھیلنے لگتی ہے پہلے ایک روٹی کا پیڑا ہوتا ہے اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے گوندی ہوئی مٹی کے نقطے کو اللہ نے پیدا کیا پورے مورخین کا اور پورے تاریخ لکھنے والوں کا اس بات پر اتفاق ہے اللہ نے سب سے پہلے جہاں پر آج اللہ کا کعبہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا حرم پاک ہے وہ حصہ وہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے وہاں پر نقطے کو پیدا کیا اور وہاں سے اللہ نے دنیا کو پھیلایا اسی لیے وہ کعبہ تمام دنیا کا سینٹر ہے تمام دنیا کا مرکز ہے اگر پوری دنیا کو ناپا جائے تو کعبے کے رائٹ سائڈ کعبے کے لیفٹ سائڈ کعبے کے شمال کی طرف اور کعبے کی جنوب کی طرف رسی اتنی ہی آئے گی جتنا کہ ہر طرف آتی ہے بیچوں بیچ دنیا کے اللہ نے کعبے کو بنایا وہیں سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا پھر زمین کو وہاں سے اللہ نے پھیلانا شروع کیا اللہ کا کعبہ کی زمین اللہ کے کعبے کے نیچے کی زمین اگر کائنات کی ابتدا ہے علماء نے فرمایا حدیثوں کے اندر آتا ہے آج جہاں پر بیت المقدس ہے آج جہاں پر مسجد اقسا ہے اس کے نیچے کی وہ زمین جہاں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوا لاکھ پیغمبروں کی امامت فرمائی یہ زمین وہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے جب زمین کو پھیلانا شروع کیا تو زمین آ کر پھیلتے پھیلتے یہاں پر آ کر ختم ہو گئی اگر اللہ کا کعبہ زمین کی ابتدا ہے تو بیت المقدس یہ زمین کی انتہا ہے یعنی زمین راؤنڈ ہو کر آ کر بیت المقدس پر ختم ہو گئی اور بعض علماء نے فرمایا فرمایا کہ قیامت جو بپا ہوگی میدان محشر جو قائم ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ اول حشر قیامت قرآن پاک میں اللہ نے اول حشر کا جو تذکرہ فرمایا کہا کہ بیت المقدس کی جو زمین ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ اسی زمین کو قیامت کے دن میدان محشر کے طور پر استعمال فرمائیں گے کتنی نسبتیں ہوئی جب کعبے کی زمین سے دنیا کی ابتدا ہوئی تو بیت المقدس کی زمین دنیا کا اینڈ ہوا اور دوسرا آخا کا اسرا کعبے سے شروع ہو کر بیت المقدس پر شروع ہوا تو بیت المقدس سے آپ کی میراج شروع ہوئی اور عرش سے لے کر پھر دوبارہ بیت المقدس تک آپ کے معراج کا سفر ختم ہوا اور تیسرے حدیث پاک میں آخا نے فرمایا کہ تین ہی مسجدوں کی زیارت سے دیوبند کے اندر مسجد رشید ہے گنگوہ کے اندر مدرسہ ہے اور تھانہ بھون کے اندر جو ہے حضرت حضرت رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ ہے دلی کے اندر نظام الدین درگاہ ہے اجمیر کے اندر خواجہ اجمیری کی درگاہ ہے کلیر کے اندر حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے اگر کوئی مسلمان ان مقامات مقدسہ کو ان متبرک مقامات کو ثواب کی نیت سے کہ میرے مسجد رشید کو دیکھنے سے ثواب ملے گا میرے مرکز نظام الدین کو جانے کو اور دیکھنے سے ثواب ملے گا میرے جو ہے نظام الدین درگاہ کو جانے سے سفر میں ثواب ملے گا میرے اجمیر کو جانے سے ثواب ملے گا پوری دنیا کے علماء کا سوائے بدتی علماء اور بریلوی علماء کو چھوڑ کر اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سفر اس کا حرام ہے اور یہ سفر شریعت سے ہٹ کر ہے اگر کوئی مسلمان سفر ثواب کی نیت سے کر سکتا ہے اللہ کے کعبے کی طرف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور بیت المقدس کی طرف لا تشد الرحال اللہ اللہ سلاستی مساجد فرمایا کہ تین ہی مسجدوں کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے دنیا میں کوئی اور مسجد کوئی اور ادارہ دارلوم دیومن اگر کوئی اس کو دیکھنے جاتا ہے اگر کوئی علماء سے ملاقات کرنے جاتا ہے اگر کوئی درس میں شریک ہونے جاتا ہے مبارک ہو تیرا دارالعلوم دیومن کو دیکھنا تیرا درس میں شریک ہونا تیرا بزرگوں نے دین سے مسافہ کرنا لیکن اگر اسے کوئی سفر کو بابر سفر کہتا ہے اور مقدس سفر کہتا ہے اور ثواب کا سفر کہتا ہے شریعت اجازت نہیں دیتی اس لیے کہ آقا نے فرمایا لا تشد الرحال اللہ الا ثلاثتی مساجد کہ تین ہی مسجدوں کی طرف جو ہے ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے ہاں دیکھنے کی نیت سے جا سکتا ہے لیکن ثواب ملے گا جیسا کہ اللہ کے کعبے کو دیکھنے جا دیکھنے کے لیے جا رہا ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اہل حدیث کا طبقہ اور یہ وہابیوں کا طبقہ یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کی نیت سے سفر کرتا ہے اپنے گھر سے وہ سفر بھی ثواب کا سفر نہیں ہوگا اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آپ کے روزے کا ذکر نہیں ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو بہرحال یہ اتنا قیمتی اثاثہ ہے مسلمانوں کا یہ قبلہ بھی رہا ہے یہاں نماز پڑھنے کے اندر رکاتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ پچیس ہزار رکاتوں کا ثواب دیں گے یہ کعبہ اللہ کی کا تخلیق کی زمین کی ابتدا ہے تو یہ بیت المقدس اس کی منتہا ہے یہاں تمام انبیاء علیہ و وسلام آ کر نماز پڑھے ہیں یہاں بیشتر انبیاء علیہ و وسلام مدفون ہیں یہاں کی زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بابرکت کہا ہم بریلی کو شریف کہیں ہم جو ہے نانوتا کو دیوبند کو شریف کہیں یہ شریف ہم نے لگایا ہوا ہے لیکن یہ بیت المقدس کی سرزمین وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے کلام پاک کے اندر کہا اللہ من رکنا یہ زمین اتنی بابرکت ہے کہ ہم نے اس کے ارد گرد ہم نے برکت کو یہاں پر رکھ دیا ہے جب اللہ نے یہ بات کہہ دی اس سرزمین سے محبت رکھنا اس سے تعلق رکھنا اس کی خبروں کو جاننا اور اس کی آزادی کی فکر کرنا اس پر ظلم اور ستم کرنے والے یہود و نصارہ کے تعلق سے فکریں کرنا ایک مسلمان کا ایمانی اور اسلامی فریضہ ہے وہ صرف اپنے محلے کی حد تک اپنی مسجد کی حد تک اپنے شہر کی حد تک مسلمان نہیں ہے آخا کائنات کے تمام حصوں کے نبی ہیں آقا قیامت تک کے آنے والے زمانوں کے نبی ہیں تو امتی بھی تمام عالم کا امتی امتی ہے امتی بھی ایک زمانے کا امتی نہیں ہے قیامت تک کا امتی ہے بیت المقدس کی فکرے لے کر جینا بیت المقدس کی فکریں کرنا اور اسے آزاد کرانے کی فکرے کرنا بابری مسجد کی فکریں کرنا اور دنیا کے اندر جن مساجد پر حملہ ہو رہا ہے جن مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے جن اداروں پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں دارلوم دیوبند کے فتوے کے تعلق سے اگر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ بندے ماترم کا اس نے فتوا دیا کیا اور ہندوستان کی فرقہ برس تنظیمیں دیومن پر پابندی لگانے کی باتیں کر رہے ہیں اور اسے ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں یہ ہمارا ایمانی ہمارا اسلامی فریضہ ہے کہ ہم مکتب فکر سے بالا تر ہو کر ہم مسلک سے الگ ہو کر وہ چاہے کوئی بھی مکتب فکر کا ہو چاہے وہ کوئی بھی مسلک کا ہو ہندوستان کے ایک عظیم الشان بلکہ ایشیا کی عظیم اسلامی وہ یونیورسٹی جس کا بانی دنیا کا کوئی انسان نہیں جس کا بانی بنو آدم نہیں جس کا بانی کوئی دنیا کا ولی نہیں اور شہید نہیں بلکہ ریاست علی صاحب نے کہا کچھ ساقیت کو سر نے رکھی میں خانے کی بنیاد دہا کہ جس کا بانی اور جس کی بنیاد ڈالنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے آپ نے حضرت قاسم نانت بھی رحمت اللہ علیہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خواب میں آ کر آپ نے نقشہ بتایا آپ کے اشارے پر یہ جو ہے مدرسے کو قائم کیا گیا آج اگر اس پر ہر کٹتا ہے کہ جہاں جہاں سے مجاہدین آزادی نے جنم لیا جہاں سے ہندوستان کے اندر انگریزوں کی انگریزیت کو ختم کرنے والے نرالے اور جیالے جہاں سے پیدا ہوئے جہاں قاسم نانتوی پیدا ہوا جہاں شیخ الہند پیدا ہوا جہاں انداز اللہ وہاں مکی پیدا ہوا جہاں ایسے ایسے بزرگان دین پیدا ہوئے کہ آج جو ہے تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی ایک بزرگ کہتے ہیں میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ اللہ علیہ کے زمانے میں تھا حضرت کشمیر کے علاقے میں اس وقت قیام پذیر تھے حضرت پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے میں حضرت سے مسافہ کرنے اور حضرت سے ملاقات کرنے کی غرض سے گیا تو بتایا حضرت اپنے علاقے میں نہیں تھے بتایا لوگوں نے حضرت فلاں جنگل کے اندر اور فلاں ویرانے کے اندر نماز فجر کی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو میں نے ارادہ کیا کہ حضرت کے ساتھ میں فجر کی نماز پڑھوں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری جیسا دا دارلوم دیوبند کا دین ہو اور دارلوم دیوبند کا صدقہ ہو آج اگر اس کی طرف انگلی اٹھتی ہے اگر کوئی مدرسہ اگر کوئی ادارہ اس سے کٹنے کی بات کرتا ہے اگر کوئی فرقہ تنظیم اس پر انگلیاں اٹھاتی ہے مسلمانوں وہ کوئی کتا ہوگا جو اپنے پلوں کی فکر کرے وہ کوئی سور ہوگا جو اپنے سولہ بچوں کی فکر کرے یہ تو وہ خیر امت ہے کہ جس کے سینے میں امت کے مدرسوں کی فکریں ہیں جس جس کے سینے میں بیت المقدس کی فکریں ہیں جس کے سینے میں بابری مسجد کی فکریں ہیں جس کے سینوں میں جیلوں کے اندر سلاخوں کے پیچھے آہ آہ کر کر تڑپنے والے نوجوانوں کی فکریں ہیں جس کے سینے میں ان نوجوان بیویوں کی تڑپنے والی اور بل بلانے والی سداؤں کی فکریں ہیں وہ مسلمان مسلمان نہیں وہ کتے کا پلڑا ہے وہ سور کا بچہ ہے جو خود اپنے پیٹ کا پجاری ہو اپنی اولاد کا کا کتا ہو اپنی چوروں کا غلام ہو اسے حق نہیں کہ مسلمان بن کر وہ زندگی گزارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے مسلمان ایک بدن کی طرح ہے کہیں اس کو ستایا جائے کہیں اس کو گرفتار کیا جائے کہیں اس کی مسجد کو آگ لگائی جائے کہیں اس کی جماعت کو مارا جائے کہیں پیٹا جائے کہیں اس کے ادارے کے خلاف کوئی عالم آواز اٹھائے کوئی فرقہ پرست تنظیم انگلیاں اٹھائے یہ ہماری ایمانی اور اسلامی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف ہم کڑے کھڑے ہو جائیں کوئی ادارہ اگر کوئی جو ہے مدرسہ یہ کہتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے ہم کٹ چکے ہیں تو یہ وہ ادارہ ہے یہ وہ بچہ ہے جو اپنی ماں کا انکار کرتا ہے اپنے باپ کا انکار کرتا ہے دیوبند اس ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ہے مدرسے کی بنیاد رکھی ہے ہماری فکریں اس کے تعلق سے بجا ہیں ہم سلام کرتے ہیں ان مجاہدوں کو ہم سلام کرتے ہیں اور ان شہیدوں کو ہم رب کائنات کے دربار میں دعا کرتے ہیں اے رب کائنات اے رب جلال ان کی قبروں کو رحمتوں سے بھر دے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اگر یہ نہ ہوتے آج ہمارے چہروں پر داڑھی نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے آج ہمارے سروں پر جو ہے ٹوپی نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے آج ہندوستان کے اندر مسجدوں کے میناروں سے اذان کی آواز نہ گونجتی ان پر انگلیاں اٹھانے والا ان پر جملے کسنے والے ان پر جو ہے پابندیاں لگانے کی بات کرنے والے میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ میں اسے رہنے کا کوئی جواز نہیں امت مسلمہ میں اسے رہنے کا کوئی حق نہیں وہ صاحب کہتے ہیں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو تلاش کرتا ہوا کشمیر کی وادی میں چلا گیا ایک مسجد ویرانے میں تھی جنگل میں تھی میں دیکھ رہا تھا حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی تنہائی کا انتظار کر رہا تھا اور پر ان کی ایک سوئی کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ کب تنہا ہوں گے اور کب میں آپ سے ملاقات کروں گا فرماتے ہیں نماز کے بعد آپ ایک جگہ جانے لگے میں سلام کرنے کی کوشش کیا میں ملاقات کرنے کی کوشش کیا میں آپ سے مسافہ کرنے کی کوشش کیا لگ یہ رہا تھا کہ حضرت کسی سے مسافہ کرنا نہیں چاہتے حضرت کسی سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے میں پیچھے پیچھے ہو لیا ایک چٹان کے پاس گئے ایک پہاڑ کے پاس گئے حضرت نے کلا کلام پاک کو لیا رحل کے اندر رکھا وہ وہ کہتے ہیں کہ سورج کو کئی مرتبہ پھٹتے ہوئے اس کی کرنوں کو نکلتا ہوا دیکھا چاند کو کئی مرتبہ بادل سے نکل کر اس کی کرنوں کو پھیلاتا ہوا دیکھا ہو خدا کی قسم یہ کسی خطیب کی شولہ بیانی نہیں جس نے عطا اللہ شاہ بخاری جو دارلوم دیوبند کا ایک صدقہ تھا دارلوم دیوبند کا ایک فرزن تھا دارلوم دیوبند کے حسب و نصب کی کڑی تھا وہ صاحب کہتے ہیں یہ جملہ میرا نہیں یہ جملہ وہ صاحب کا ہے وہ کہتے ہیں ہزاروں مرتبہ سورج کو میں نے اندھیرے سے پھٹ کر کر نکل عالم کے اندر کرنوں کو پھیلاتے ہوئے دیکھا ہزاروں مرتبہ میں نے چاند کو سیاہ بادلوں سے نکل کر اپنی کرنیں دنیا کے اندر پھیلاتے ہوئے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہزار مرتبہ سورج نکلے لاکھ مرتبہ چاند اپنی چاندنی کی کرنوں کو پھیلائے لیکن عطا اللہ شاہ بخاری کا چہرہ دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا آپ ایک چٹان کے اوپر بیٹھ گئے ریحل لے لیا کلام پاک کو لے لیا اور کلام پاک کی تلاوت اتنے ترنم سے اور اتنے مترنم انداز سے آپ پڑھنے لگے کہ جس شام کی شکل میں سامنے آ کر بیٹھ گئے پرندے آسمانوں سے فضاؤں سے آ کر درختوں میں بیٹھ گئے اس راہ کے وقت حضرت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کلام پاک کی تلاوت اتنے دلسوز انداز میں اتنی خوش الحانی میں تلاوت کر رہے تھے کہ جس تک آ کر مگن ہو کر شام کی شکل میں کلام پاک کی تلاوت سننے لگے پرندے سماج سماعت جب آپ نے کلام پاک کی تلاوت کو بند کیا وہ صاحب فرماتے ہیں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ان جنات کو میں نے دیکھا کہ رب حضور کے دربار کے اندر سرب سجود ہو گئے انہوں نے اپنے سروں کو اللہ کے دربار میں پٹک دیا اور پچھتانے لگے اے رب یہ وقت کیوں گزر گیا کاش یہ وقت اور طویل ہوتا اور عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان سے اور ہم کلام پاک پر سنتے ایسا تعالیٰ شاہ بخاری ایسا قاسم نانوتوی ایسا زکریہ اور ایسا شیخ الہند ایسا جو ہے دھنوی اور ایسے اکابرین ایسے بزرگان دین ایسے اسلاب ایسے مجاہدین ایسے شہدہ آج ہماری ذمہ داری ہے خود اپنے مدرسے کی فکر اپنے مکتب فکر اپنی مسجد کی فکر اپنے دیر ان کی فکر کرنے والا میرے اللہ کی قسم میرے رب کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے اور وہ امت مسلمہ کا فرض نہیں ہے امت مسلمہ حساس ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی شعبے میں اور دنیا کے کسی حصے کے اندر اگر اسلام پر اور مسلمانوں پر کوئی حملہ ہوتا ہے وہ فکرے کرے وہ سوچ بچار کرے اور اس کے تعلق سے وہ میٹنگیں کرے اور اس کے تعلق سے وہ کوششیں کرے یہ ہمارا ایمانی اور یہ ہمارا اسلامی فریضہ ہے یہ ہمارا قبلہ جو بیت المقدی سے آج یہودیوں کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے اس کو حضرت ابراہیم علا نبی علیہ سلاد والسلام نے تعمیر فرمایا تھا یہ یہودی کم وقت جھوٹ کہتے ہیں کافی زمانے تک حضرت عیسیٰ علا نبی علیہ سلاط وسلام کے پیدائش سے پانچ سو چھیاسی سال پانچ سو اسی پر چھ سال پہلے تک یہاں امن تھا یہاں سکون تھا اور یہاں چین تھا کسی قسم کا اس دنیا کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا کوئی جھگڑا نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلاۃ وسلام کے پیدائش سے پانچ سو اسی پر چھ سال پہلے بخت نظر جو بادشاہ تھا وہاں پر یہودیوں کا قبضہ تھا بیت المقدس کے اندر بخت نظر جب بادشاہ آیا اس نے دس لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر کئی لاکھ یہودیوں کو قتل کر کر اس نے بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کر بنایا اور ان یہودیوں کو جانوروں اور کتوں اور سوروں کی طرح ہانگتا ہوا عراق کے اندر پہنچا دیا بیت المقدس سب سے پہلے جو ہے مارکا ہوا بخت نظر کی زمانے کے اندر یہودیوں کے شکنجے سے وہ جو ہے آزاد ہوا پھر اس کے بعد روم کا ایک بادشاہ جب قابض ہوا اس علاقے کے اندر تو وہ عراق کے اندر گیا اور وہ یہودی جس کو بخت نصر نے فلسطین سے نکالا تھا اور غلام بنایا تھا پھر ان کو لے آیا اور بیت المقدس کے اندر ان کو آباد کیا اور مسجد اقسا کو دوبارہ یہودیوں کی تحویل میں دے دیا اور یہودیوں کے قبضے میں دے دیا کافی زمانے تک یہودی اس کو رکھتے رہے لیکن اس کا تقدس اور اس کا اکرام اور اس کا احترام وہ نہیں بجا لاتے تھے حتیٰ کہ سربر کونین آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تب بھی بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں تھا اسی لیے اس زمانے کے مشرقین اور اس زمانے کے کفار نے ان کو تانا دیا صحابہ کرام کو ارے دیکھو تم اپنے قبلے کو آزاد نہیں کرا سکتے تم اپنی مسجد کو آزاد نہیں کرا سکتے مسلمان صحابہ کرام ان تانوں کو سن کر صبر کر لیتے اور برداشت کر لیا کرتے تھے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا فلسطین کی طرف آئے بیت المقدس کی طرف آئے یہودی آپ سے ڈر گئے آپ سے قو زدہ ہو گئے بغیر لڑائی کے بغیر جھگڑے کے ایک ایگریمنٹ ہوا ایک معاہدہ ہوا اس معاہدے کے تحت یہودیوں نے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے کے اندر آ گیا اور مسلمانوں کی تحویل میں آ گیا خلافت راشدہ کے دور تک یعنی جب تک ہمارے چار خلفاء کی دور حکومت تھی اس وقت تک بیت المقدس امن کے ساتھ مسلمانوں کے پاس رہا اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت جیسے جیسے زوال پذیر ہوتی رہی یہ بیت المقدس پر ان کا شکنجا کمزور ہوتا رہا اور کمزور ہوتا رہا یہاں تک کہ پہلا جو ورلڈ وار ہوا پہلی جو سلیبی جنگ ہوئی اور پہلی جو عالمی لڑائی ہوئی اس عالمی لڑائی کا فائدہ اٹھا کر ان عیسائی کم وقتوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایگریمنٹ کر کر جو بیت المقدس اور مسجد اقسا یہود و نصارہ سے لیا تھا اب پھر اس عالمی جنگ میں فرسٹ ورلڈ وار کے اندر انہوں نے دوبارہ یہود و نصارہ نے عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا ایک زمانے کے اندر روم کے جو عیسائی تھے اور فلسطین کے جو یہودی تھے یہ دونوں ایک ہو گئے حالانکہ دونوں الگ الگ قومیں ہیں عیسائی نسارا کہتے ہیں ان کو حضرت عیسیٰ علیہ سلاط و سلام کو ماننے والے اور اسرائیل جو حضرت موس علیہ سلاد و سلام کو ماننے والے یہ یہودی ہیں یہودی الگ قوم ہے اور نسارا قوم ہے لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں یہ دونوں متحد ہو گئے اور یہ دونوں متفق ہو گئے اور ان دونوں نے ساتھ بات کر کر دوبارہ فرسٹ ولڈ وار ہوا پہلی عالمی جنگ ہوئی تو بیت المقدس پر حملہ کیا اور پھر بیت المقدس کو اپنے قبضے میں کر لیا ایک زمانے تک مسجد اقسا ان یہود و نصارہ کے قبضے میں رہا یہ ننگا ناچ ناچتے رہے یہ بے حرمتی کرتے رہے یہ اس کو پامال کرتے رہے یہ اپنے پیروں تلے رونتے رہے حتیٰ کہ مسلمان اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے دعا کرتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو فاتح جو ہے بیت المقدس بنا کر بھیجا اور اس وقت ایک بڑی ٹکر اور چوٹی کی جنگ ہوئی ان عیسائی کتوں کے ساتھ سلیبی جنگ ہوئی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ایک طرف راتوں کو رو رو کر اللہ سے مانگا کرتے تھے اور دوسری طرف دن کے اندر جہاد کے بازار کو گرم کیا کرتے تھے اور جہاد کیا کرتے تھے ایک وقت وہ آیا کہ پھر دوبارہ عیسائی ہار گئے یہود ہار گئے اور نصارہ ہار گئے یہ پھر دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی تحویل کے اندر بیت المقدس آ گیا یہ جو اسرائیل ہے یہ امریکہ کی ناجائز وہ اولاد ہے کہ وہاں کے ہٹلر نے ان کو جو ہے سرکش بتا کر ملک کا باغی بتا کر ان جو ہے مٹھی بھر امریکیوں کو ملک بدر کیا تھا یہودیوں کو ملک بدر کیا تھا اے کمینوں تم امریکہ میں رہنے کے لائق نہیں ہو تم اس ملک کے سٹیزن بن کر اس ملک کے باشندے بن کر رہنے کے لائق نہیں اور تمہیں کوئی زمین قبول نہیں کرے گی ایک مٹھی بھر یہودیوں کی جماعت کو ہٹلر نے تھوک کر نکالا تھا وہ گئے عرب کے لوگوں کے پاس انہوں نے پناہ مانگی عرب نے ان کو پناہ نہیں دی وہ گئے برطانیہ برطانیہ میں انہوں نے پناہ طلب کی وہاں ان کو پناہ نہیں ملی دنیا کے بیشتر ممالک ہندوستان پاکستان جو بھی ملک ہو سکتا تھا ان کے سامنے انہوں نے یہ جو غدار تھے ملک کے انہوں نے ہاتھ جوڑے اور انہوں نے پیر پڑے ہمیں ملک کے اندر پناہ دے دو ہم جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں اس وقت رحم دلی کا مزاح مظاہرہ کرتے ہوئے اور نرم دلی کا اسلامی اخوت اور اسلامی بھائی چارگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطین کی حکومت نے ان اسرائیلی کتوں کو یہ کہہ کر انسانیت نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اخوت اور بھائی چارگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ جو ساری دنیا کے لوگوں نے خود یہودی ممالک نے عیسائی ممالک نے جن اسرائیلیوں کو نکال دیا تھا ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر ان کو کہا کہ تم جو ہے یہاں پر رہ جاؤ اور تم جو چاہے کر لو اسلامی بھائی چارگی اسلامی حکومت جو جانوروں کے ساتھ کتوں کے ساتھ پرندوں کے ساتھ اور درختوں کے ساتھ وہ ہمدردی کا مظاہرہ کرتا ہے چلو یہ تو انسان کے بچے ہیں آج نہیں کل سدھر جائیں گے ایک بھول یہ کی فلسطین کے لوگوں نے یہی بھول کی جو ہے بیت المقدس کے علاقوں کے تلبیب کے لوگوں نے اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اب یہ کتے شیر بننے لگے اور کہنے لگے یہ ملک ہمارا ہے ہے یہ زمین ہماری لڑائیاں جھڑپیں ہوتی ہوتی ہوتی تھی تھی تھی حتیٰ کہ انیس سو چالیس پر چھ میں یہ نام نہاد انصاف کرنے والا قاتل اقوام متحدہ یو این آئی نے فیصلہ دیا اور وہاں جو ہے فلسطین کو اور اس اسرائیل کی زمین کا بٹوارا کر دیا اور کہا کہ بھائی تم جھگڑتے کیوں ہو تم ان کی عورتوں کو مارتے ہو تم ان کے گھروں کو مارتے ہو جھگڑنے سے کوئی فرق جو ہے کام نہیں بنتا ایک کام کرو ان کو یہ زمین دے دو یہ اس میں امن سے رہیں گے اور تم یہ زمین میں رہ جاؤ تم اس میں امن سے رہو گے چاہتے نہ چاہتے ہوئے انہوں نے فلسطینیوں نے اقوام متحدہ کے فیصلے کو مان لیا اب اس کے بعد انہوں نے یہ کرنا یہ جو اسرائیلی کتے تھے جن کو دنیا کا کوئی ملک قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اپنی حدود کو بڑھانے لگے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دنیا کے ہر ملک کی ایک ابتدا ہے ایک انتہا ہے یہ کنیا کماری ہے یہ کشمیر ہے کشمیر سے ہمارا ملک شروع ہوتا ہے اور کنیا کماری میں جا کر ختم ہوتا ہے یہ پاکستان ہے یہاں شروع ہوتا ہے اور یہاں ختم ہوتا ہے یہ چائنا ہے یہاں شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے یہ سعودی ہے یہاں شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے یہ برطانیہ ہے یہاں شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے دنیا کے نقشے میں صرف اسرائیلی ملک وہ ہے جس کا کوئی بات اقوام متحدہ نے متعین نہیں کیا بلکہ انیس سو چالیس پر چھ کے اندر ان کو کھلی ہوئی آزادی دی کہ تم جتنا بڑھاتے جاؤ گے جتنا فلسطین کی زمین پر قبضہ کرتے جاؤ گے ان کے آبا اور اجداد کو قتل کرتے جاؤ گے ان پر بمباری کرتے جاؤ گے ان پر ظلم و ستم کرتے جاؤ گے کھلی ہوئی چھوٹ دے دی حتیٰ کہ اس نے اپنا کوٹ بنا لیا اپنا سکہ بنا لیا اپنی کرنسی بنا لی اپنا پاسپورٹ کورٹ بنا لیا اپنا سپریم کورٹ بنا لیا خود قاتل ہوتے خود منصف ہوتے خود ان کی عدالت کے اندر فیصلے لے جاتے خود سپریم کورٹ میں یہ مارتے فلسطینیوں کو یہ مارتے فلسطین کے بچوں کو یہ بمباری کرتے فلسطین کے علاقے میں اور اپنی سپریم کورٹ کے اندر مقدمہ دائر کرتے قاتل بھی خود ہی تھے منصف بھی خود ہی تھے تو ان کا جو منصف قاتل تھا وہ کہتا کہ تم مظلوم ہو بڑھاؤ اپنی سرحدوں کو بڑھاؤ شکنجا کسو اور ان کو قید کرو آج دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ اسرائیل کے اندر ہے کئی لاکھ کئی لاکھ مسلمان پیری مسلمان عورتیں مسلمان مرد اور مسلمان بچے زندگی کی سہوتیں جھیل رہی ہیں اور زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر پڑے رہے ہیں اسرائیلی کتوں کو پانی ملتا ہے لیکن ان قیدیوں کو پانی نہیں دیا جاتا ان کو دوائی نہیں دی جاتی ان کو صابن نہیں دیا جاتا ان کو دانت صاف کرنے کے لیے منجن اور پیسٹ نہیں دیا جاتا اور کہا جاتا ہے تم اپنی بیماریوں میں سڑو اور مر جاؤ ان پر بچھو چھوڑے جاتے ہیں ان پر کتے چھوڑے جاتے ہیں اور ان پر جراثیم کے ملا ہوا پانی اور سڑا گلا کھانا جس کے اندر زہریلے انجیکشن ہوتے ہیں وہ ان کو دیے جاتے ہیں وہ دنیا کا کون سا عذاب جس پر ہٹلر شرما جائے جس پر گراؤنڈ شرما جائے اور جسے دنیا پر ظلم و ستم کرنے والا نمرود وہ شرما جائے آج یہ اسرائیلی کتے ان نہتے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ ڈھا رہے ہیں ایک زندہ مسلمان کو قید کر کر زمین پر لٹا کر اس پر بلڈوزر چلا دیتے ہیں ایک جو ہے مسلمان پر بندوق چلا کر جب زخمی ہوتا ہے علاج کے نام پر ہاسپٹل میں داخل کر کر اس کے جسم کو پھاڑ کر اس کی کڈنیوں کو اس کی آنکھوں کو اور وہ اضا جو امریکہ کی فوجی اور اسرائیلی فوجیوں کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں زندہ جو ہے فلسطینیوں کو کاٹ کر ان کے آزا کو اسرائیلی فوجیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کسی اسرائیلی فوجی کی کڈنی خراب ہو گئی کسی امریکی فوجی کی آنکھ خراب ہو گئی ان کو کاٹ کر ان کے گردے اور ان کے آزا کو استعمال کیا جا رہا ہے اور مسلمان ہے کہ اپنی دولت کا پجاری اپنی جورو کا غلام اپنی اولاد کی فکریں اپنی ڈیڑھ بالش کی فکر کر خود انا کی زندگی خود مئی کی زندگی گزار رہا ہے مسلمانوں کیا فلسطین کا بیت المقدس ہے کیا مسجد اقسا صرف انہی لوگوں کی ہے کیا عالم اسلام کے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے یہ ظلم کب تک ہوتا رہے گا یہ تشدد کب تک ہوتا رہے گا آخر کار انہوں نے اپنی ہدوں کو پھلانگنا شروع کیا توسیع کرنا شروع کیا اب یہ کر دیا کہ فلسطین کی گاڑی کا نمبر پلیٹ اور ہوتا ہے اور اسرائیلیوں کی کی گاڑیوں کا نمبر پلیٹ اور ہوتا ہے یعنی ایک جو ہے غلام والی زندگی گزارنے پر انہوں نے اسرائیلی کتوں نے فلسطینیوں کو مجبور کر دیا اور کرتے کرتے میں نے کہا کہ اب وہ آخری مرحلہ ہے آخری وہ دم ہے کہ اب جو ہے ڈائنامک کے ذریعے سے بارود کے ذریعے سے گولے کے ذریعے سے اس بیت المقدس کے وجود کو ختم کر کر ہیکل سلیمانی کو بنا دیا گیا ہے جیسا کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کو بنا دیا گیا ہے صرف نیک بولٹ جوڑ کر وہاں پر رکھنا باقی ہے پورے عالم اسلام پر ہندو فرقہ پرست تنظیمیں یہود نسارا مشرق اور جو ہے عیسائی کتے ہر چو طرف سے جو ہے حملہ کر رہے ہیں آنے کعبہ کے وجود کو مٹانے کی فکرے مدینے منورہ پر حملہ کرنے کی فکریں مداری سے عربیہ کے وجود کو ختم کرنے کی فکریں لیکن ان سلگتے ہوئے حالات کے اندر ان نازک حالات کے اندر مسلمانوں اللہ کی قسم کھا کر میں ممبر رسول پر کہتا ہوں پوری دنیا کے یہ عیسائی کتے یہ پوری دنیا کے اسرائیل یہ پوری دنیا کے نسارا یہ پوری دنیا کے فرقہ پرست تنظیمیں یہ پوری دنیا کے لوگ جنات کو اپنے آواز داد گڑے ہوئے مردوں کو بلا لے اور قیامت تک آنے والے اسلام مسلمان دشمنوں کو بلا لے مسلمانوں اللہ کی کتاب سے تمہارا دامن وابستہ رہے گا مسلمانوں نبی کی سنتوں سے جب تک تمہارا دامن وابستہ رہے گا مسلمانوں مکت المکرمہ سے جب تک تمہارا رشتہ رہے گا بیت المقدس اور نبی کے روزے سے اور گمبد قزرا سے جب تک تمہارا رشتہ رہے گا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ہمارے وجود کو ختم نہیں کر سکتے ہمارے نام و نشان کو نہیں مٹا سکتے حضرت اسامہ کے تعلق سے کیا نہیں جانتے کہ دنیا کے پچپن ممالک اپنی پوری طاقت ہاتھ کو جھونک کر اپنی پوری قوت کو جھونک کر اپنے پورے ہتھیارات کو جھونک کر اپنی پوری ملٹری کو لگا کر ان کے سر پر کروڑوں ڈالر کا انعام رکھ کر کیا بگاڑ لیا حضرت اسامہ کا کیا بگاڑ لیا حضرت ملا عمر کا ایک آنکھ رکھنے والا ایک پیر رکھنے والا معذور بوڑھا لاٹھی کے سہارے چلنے والا امریکہ کی طاقت بے بس ہے اس کے سامنے پچپن ممالک کی طاقت بے بس ہے اس کے سامنے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی رکھنے والا آسمان میں سیارے رکھ کر زمین کے اندر کے سونے اور چاندی اور معدنیات کو جاننے والا فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کے پروں کو گننے والا تجھے ایک ملا نظر نہیں آتا تجھے ایک اسامہ نظر نہیں آتا اور جو ہے کتنے دنوں تک اسی فلسطین کے حضرت شیخ یاسین کو کتنے دنوں تک ان کو ستایا جا رہا تھا ان کو مارنے کی فکریں کی جا رہی تھی کیا اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اسی سال تک رکھنا چاہا تو کیا اسی سال تک جو ہے حضرت شیخ یاسین جو فلسطین کے مرد مجاہد نابینا تھے کیا اللہ نے ان کو باقی نہیں رکھا دنیا کی طاقتیں ایک طرف مسل الدین تخد مندی اولیا کمسلی انکب کتنا اتخذت بیٹا میرے اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی طاقتیں اور یہ دنیا کی قوتیں مسلمانوں تمہارے ایمان کے سامنے تمہارے اسلام کے سامنے تمہاری نبی کی عظمت کے سامنے تمہاری نبی کی محبت کے سامنے ایک مکڑی کی جالے کی حیثیت رکھتے ہیں یہ مکڑی کے جالے بنتے رہیں کتے بھونتے رہیں گیدڑ چلاتے رہیں حق حق ہے بلند ہو کر رہے گا وکل جا جال حق وضاحق الباطل ان الباطل قاتل کانا ضرور کا لیکن اے مسلمان آج کون سے جھگڑوں میں پڑا ہے آج کون سی محبت میں پڑا ہے آج کون سی عبادت میں تو لگا ہوا ہے جب تین سو تیرہ تھا دنیا کا کبر تجھ سے کانپا کرتا تھا تو جب مٹھی تھا دنیا کی یہودیت تیرے سامنے تھرایا کرتی تھی آج کروڑوں میں اربوں میں آج ٹو آج تجھے جو ہے مٹھی بھر اسرائیل ڈرا رہے ہیں مٹھی بھر نسارا اور مٹھی بھر یہود آج تجھے ڈرا رہے ہیں اسلام پر عمل کرنا آسان ہے کفر پر چلنا اور دنیا کے طور طریقوں پر چلنا یہ مشکل ہے کیا تو نہیں دیکھتا کہ جنت مفت میں ملتی ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اس کے لیے روپے کی اس اس لیے لیے کے برسات کی اس کے لیے ناریل کی اس کے لیے کمکم کی کے لیے کل مالا کی ضرورت نہیں ہے میرے محبوب نے فرمایا من لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جنت مفت میں ہے پورے مفت میں ہے ریمان مفت میں ہے اور عرش کا سایہ مفت میں ہے حوض کوثر کا پانی مفت میں ہے تجھے کفر کرنے کے لیے داڑھی منڈانے کے لیے تجھے سنیما دیکھنے کے لیے تجھے نیٹ پر بیٹھ کر رنڈیوں سے چاٹ کرنے کے لیے زانیوں سے بات کرنے کے لیے مشقت جھیلنا پڑتا ہے شیطان نے تیرے اوپر گدھو جیسا بوجھ ڈال دیا ہے کفر پر چلنے والا معصیت پر چلنے والا نافرمانی پر چلنے والا بوجھل زندگی گزار رہا ہے ان کے کاروں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ ان کے بنگلوں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ ان کی منستری کو دیکھ کر دھوکے میں نہ ان کی عیش و عشرت کو دیکھ کر دھوکے میں نہ فلاں تقرر حیات دنیا تجھے ان کی دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے کیا پھر نے یہ نہیں کہا تھا احاظ ہی انہار تجری من تحتی افلا اے لوگوں کیا تم نہیں دیکھتے کہ نہریں میرے قدموں کے نیچے چل رہی ہیں جو فروغ یہ کہہ رہا تھا کل کہ نہریں میرے پیروں تلے چل رہی ہیں کیا وہ فرون نہیں آیا کہ وہ اسی پانی کے عذاب کا شکار ہو گیا اور پانی کے تھپیڑے جب اسے اپنے گرفت میں اپنے شکنجے میں لینے لگے تو کہنے لگا آمن تو موسا بہارون دولت کا تھپیڑا مارنے سے پہلے عورت کپیڑا لگنے سے پہلے اولاد کا جوتا لگنے سے پہلے زمین کی مار پڑنے سے پہلے اور دنیا کی لانت کا تو گلے میں پڑنے سے پہلے اب اس کے کہ, فرعن نے جب موت کو دیکھا فرعون نے جب سکرات کو دیکھا فرون نے جب عذاب کو دیکھا بل بلا اٹھا اور کہا آمن تو بربی موسا بہار کل تم کہو گے خدا کے قہر کو دیکھ کر جوڑوں کے تھپڑ کو دیکھ کر اولاد کے جوتے کو دیکھ کر زمین کی مار کو دیکھ کر خدا کے عذاب کو دیکھ کر کر آسمان اور بادلوں کی گرج کو دیکھ کر اور یہ کہو گے کہ آج میں محمد کا دامن تھامتا ہوں آج میں مکے کی طرف آج میں مدنی کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں جیسے میرے رب نے کہا آل آن وقت اسیتا قبل من المفسدین اے کمین اب تو ایمان لے آتا ہے جب اچھا تھا تو تو ایمان نہیں لے آیا یہ سب بیکار کی زندگی ہے جن کے پاس نیٹ ہے عذاب ہے جن کے پاس فون ہے عذاب ہے جن کے پاس جو ہے دنیا کا نشہ ہے عذاب ہے کیا تم نہیں دیکھتے ذکر کرنے والا کتنے مزے میں ہے کیا تم نہیں دیکھتے قرآن پڑھنے والا کتنے مزے میں ہے کیا تم نہیں دیکھتے دینی علم طلب کرنے والا کتنے مزے میں ہے کیا تم نہیں دیکھتے اللہ کے کعبے کا طواف کرنے والا کتنے مزے میں ہے کیا تم نہیں دیکھتے صفا سے مروا کی طرف اور مروا سے صفا کی طرف آنے والا کتنے مزے میں ہے کیا تم تم نہیں دیکھتے حالت احرام کے اندر لبئی اللہ کہنے میں کیا مزہ آتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے تحجد میں رب کے پکارنے میں کیا مزہ آتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے نبی کے روزے کی جالی کے سامنے کھڑے ہو کر وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کتنی حلاوت ہوتی ہے لیکن دنیا کے کتوں کو دیکھو بیڑی سے شروعات ہوئی ختم نہیں ہوا سگریٹ پر آیا ختم نہیں ہوا شراب پر گیا ختم نہیں ہوا چرس پر گیا ختم نہیں ہوا اور گانجے پر گیا ختم نہیں ہوا بوٹ کی پالش جوتوں پر لگنے والی پالش اسے چاٹنے لگا پٹرول کو چاٹنے لگا اور مسان کے اندر جا کر مری ہوئی لوگوں کی کھوپڑیاں نکال کر اس میں شراب پینے لگا دنیا کی لانت کا کوئی اینڈ نہیں ہے دنیا ایک عذاب ہے دنیا کی محبت اور دنیا کی دولت ایک عذاب ہے یہاں سنتے ہو اور جا کر جو ہے دولت کی پوجا کرتے ہو یہاں سنتے ہو وہاں وہاں جا کر چوروں کا حیث چاٹتے ہو یہاں سنتے ہو وہاں جا کر اولاد کی غلامی کرتے ہو کرتے رہو کرتے رہو پھر دیکھو یہ اسرائیل خدا کا پہر بن کر نہ آیا تو پوچھنا یہ یہود و نصارہ یہ فرقہ پرست تنظیمیں ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو نہ لوٹے ہماری جماعتوں کو مار کر نہ بھگائے ہماری مسجدوں کو شہید نہ کرے مسلمانوں مان لو مان لو اسی میں راحت ہے اسی میں سکون ہے اسی میں جو ہے مزے ہیں یہ سب جو دنیا ہے تم دیکھتے ہو انٹرنیٹ کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے اور جب اٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ صاحب بھائی بج گیا اور تین بج گیا ارے پتا ہی نہیں لگا امریکہ کی رنڈی سے چیٹنگ کرتے ہوئے امریکہ کے کتے سے بات کرتے ہوئے پتا ہی نہیں لگا اتنا وقت کیسے بیت گیا اور اتنا وقت کیسے گزر گیا یہ دنیا کا نشہ انسان کی دنیا بھی برباد کرے گا انسان کی آخرت بھی برباد کرے گا داڑھی رکھنے والا داڑھی بڑھاتا رہے اللہ کی رحمتیں لیتا رہے داڑھی رکھنے والا داڑھی بڑھاتا رہے اللہ کی برکتوں کا وہ اینٹینا بنا کر اللہ کی برکتوں کو وہ لیتا رہے داڑھی مڈانے والا ہر صبح پیشاب پاخانہ کرنے سے پہلے اپنے منہوس کتے اور سور جیسے چہرے کو آئینے میں ستر مرتبہ دیکھ کر اسے نکالنے کی فکر کرے برکتیں اپنے ہاتھ سے نکالیں رحمتیں اپنے ہاتھوں سے نکالے داڑھی نکالنے والے کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے داڑھی رکھنے والے کو نہیں پوجا کرنے والے اور دنیا کی محبت کرنے والے کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے شیطان نے کہا گدھوں پر جو بوجھ ڈالتا ہوں میں دنیا کے کتوں پر بوجھ ڈالتا ہوں یہ کار راحت نہیں ان کے لیے بوجھ ہے یہ بنگلہ راحت نہیں ان کے لیے بوجھ ہے یہ حکومت راحت نہیں ان کے لیے بوجھ ہے ہمیں اللہ اللہ کرنا اچھا لگتا ہے ہمیں قرآن پڑھنا اچھا لگتا ہے ہمیں نبی کا نام لینا اچھا لگتا ہے پشاور کے بزرگ تھے فقیر محمد شاہ رحمت اللہ علیہ ترسٹھ سال جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے ترسٹھ سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا آپ نے جو کتابیں لکھی بزرگان دین فرماتے ہیں ان کتابوں کو اس وقت کے پورے عالم کے علماء اگر لکھنے لگے اس کی نقالی کرنے لگے تو فرماتے ہیں کہ پچاس سال کا عرصہ لگ جائے گا ساٹھ پر تین سال کی عمر میں انتقال فرمایا اور اتنی کتابیں لکھ کر دنیا سے پردہ فرما گئے کہ عالم کے پورے علماء ان کتابوں کی نقل کرنے لگے تو ان کتابوں کی نقل کرتے ہوئے پچاس سال لگ جائیں گے ان کے ایک پرزن تھے ان کے فرزن کے پاس علماء کی ایک جماعت گئی اور جا کر ان سے پوچھنے لگی کہ پشاور کے فقیر محمد شاہ رحمت اللہ علیہ اتنی کتابیں لکھ کر چلے گئے کہ آج ان کی نقل اور اس کا زیرت نکالنے پچاس سال کا عرصہ عالم کے اور دنیا کے عالموں کو لگ رہا ہے ان کی زندگی میں برکت کیسے ملی تو ان کے فرزن نے فرمایا کہ روزانہ تیس ہزار مرتبہ اللہ اللہ کہا کرتے تھے اس میں برکت ہے اس میں رحمتیں ہیں اس میں لگتا یہ ہے کہ ہمارا وقت جا رہا ہے اور حقیقت یہ ہے اس میں زندگی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں موت ہے نماز میں زندگی ہے تلاوت میں زندگی ہے اللہ اللہ کہنے میں زندگی ہے اور مسلمانوں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اگر ہم صحیح معنوں میں آخا کے عاشق بن جائیں صحیح معنوں میں کلام پاک کے دل دادا بن جائیں تو پھر گوان تبے کی جیل ابو غریب میرے رب کی سزو جلالت کی قسم ہمارے حوصلوں کو ہمارے امیدوں کو ختم نہیں کر سکتی ابھی حال کا واقعہ ہے مراکش کے ابو محمد جو افغان کا نام ہو گئی جیل کے اندر پانچ سو نمبر کے قیدی ہیں وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بیرک کے سامنے میرے سیل کے سامنے میری تنہائی کے کمرے کے سامنے ایک انیس سالہ امریکہ کا فوجی خدمت پر معمور تھا کہ کہیں میں جیل کی سلاخیں توڑ کر باہر نہ چلا جاؤں اور مجھے وہاں سے مار کھانے کے لیے لے جانے کھانے کے لیے لے جانے استنجا وغیرہ الخلا کے لیے لے جانے یہ اس کی ڈیوٹی تھی تھا تو انیس سال کا لیکن کبھی کبھی وہ مجھ سے گفتگو کیا کرتا تھا یہ مراکش کے پانچ سو نمبر کے قیدی فرماتے ہیں کہ میں اسے جو ہے بتاتا تھا کہ اسلام کیا ہے قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے آخا کیا ہے تو اس کے دل پر وہ باتیں اثر انداز ہونے لگی اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے راز کو اگلنا شروع کیا کہ امریکہ کے ایسے لوگ کٹر قسم کے جو اسلام کے دشمن ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں لاکھوں روپے کی پراپرٹی دے کر لاکھوں روپے کی تنخواہ کا لالچ دے کر ان کو فوج میں بھرتی کیا جاتا ہے اور ان کو نائن الیون کے یعنی جو امریکہ پر حملہ ہوا اس کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ گوانتا ناموبے کی جیل میں ابو غریب جیل میں جو لوگ ہیں یہی امریکہ کو برباد کرنے والے ہیں یہی تمہاری نسلوں کو ختم کرنے والے ہیں اس میں کوئی اسامہ کا ڈرائیور ہے اس میں کوئی اسامہ کا ہم نشین ہے اس میں کوئی اسامہ کا ہم سفر ہے تم جتنا مار سکتے ہو جتنا پیشاب کر سکتے ہو جتنا ان کے منہ پر پھونک سکتے ہو جتنا ان کے سامنے قرآن کی توہین کر سکتے ہو کرو اس فوجی نے بتایا کہ جو ہے ہمیں یہ تعلیم دی گئی اور ہمیں یہ تربیت کی گئی لیکن ایمان زندہ ہو نبی کی محبت زندہ ہو ایسے وہ کٹر دشمن کہتے ہیں ٹٹو آپ جانتے ہیں کہ ہاں، کے اندر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے اس میں لکھا ہوا تھا اس کے ڈامے ہاتھ پر شیطان کے راستے پر چل وہ آدمی وہ فوجی جس کے ہاتھ پر لکھا ہوا تھا کہ شیطان کے راستے پر چل لیکن ایک مسلمان قید کی زندگی مجبوری کی زندگی مظلومانہ زندگی اسلام سے تعلق آخا سے تعلق مکے سے تعلق مدینے سے تعلق اسلام کی خوشبو وہ ہے ایمان کی خوشبو وہ ہے جو چھپانے سے چھپتی نہیں آخر کار وہ وقت ہوا کہ کئی سالوں کے بعد ایک پرچی اس نے تھوائی اس فوجی کو اس مراکش کے مسلمان نے جس کا قیدی نمبر پانچ سو نبے وہ پرچی تھوائی اس پرچی کو کھولا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کہنا تھا ہاتھ تو باہر نہیں آ سکتے تھے اپنی انگلیوں کو ان جالیوں سے باہر نکالا اور اپنے ہون کو اس جالی پر لگایا کہا کہ مبارک ہو کہ آپ جنت کے مستحق ہو گئے اس لیے کہ میرے محبوب نے فرمایا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ آپ کلمہ پڑھ چکے ہیں مسلمان ہو چکے ہیں گوانتا نامو موبائل کی جیل میں جن کو تربیت دے کر مسلمانوں کے خلاف اکسایا جاتا ہے اس جیل کے اندر رہ کر نبی کے دامن کو پکڑ کر قرآن کے دامن کو پکڑ کر حدیث کے دامن کو پکڑ کر سنتوں پر چل کر جس کے ایک ہاتھ کے اندر لکھا ہوا تھا کہ شیطان کے راستے پر چل اسے جنت کے راستے پر چلانے والا یہ پانچ سو نب نمبر کا قیدی بنا سکتا ہے مسلمانوں تمہارے اوپر کون سی قید ہے تمہارے اوپر کون سی پابندی ہے تمہارے اوپر قرآن پڑھنے پر نبی کے دامن کے پکڑنے پر اللہ کے نام لینے پر رسول کے نام لینے پر آخر کون سی پابندیاں ہیں کیا ہو گیا تم نماز کو چھوڑتے ہو کیا ہو گیا نبی کی سنتوں کا قتل کرتے ہو ایک صاحب نے دو ایک دن پہلے ہمیں فون کیا اور ایک عجیب و غریب حال حالت سنائی ہم نے کہا کہ کیا کہنے لگے کہ ایک دھانجا اپنے خالہ کو لے کر رفو چکر ہو گیا حدیث پاک میں فرمایا وہاں بیت المقدس کا مسئلہ یہاں گوانتا و بے کی جیل کا مسئلہ یہاں ابو غریب جیل کا مسئلہ یہاں فرقہ پرست تنظیموں کا مسئلہ یہاں بابری مسجد کا مسئلہ یہاں گجرات کے مسلمانوں کا مسئلہ یہاں دارلوم دیومن کو مٹانے کا مسئلہ یہاں فلسطین اور عراق کے وجود کو ختم کرنے کا مسئلہ یہاں عالم اسلام سے اسلام کے نام کو ختم کرنے کی سازشیں اور یہاں مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ بھانجا وہ خانہ جس کو حدیث پاک میں میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ ماں کے داخل ہے گیا کس کو لے کر گیا آج تک جو ہے یہ خبریں آیا کرتی تھی کہ ہندو لڑکا اور مسلمان لڑکی اور مسلمان لڑکا ہندو لڑکی لیکن اب یہ خبر کہاں سے سننے کو مل رہی ہے کہ ماں بیٹے کو بیٹا ماں کو لے کر بھاگ رہا ہے کیا حالت ہو گئی ان حالتوں میں کفر کا مقابلہ کرے گا مسلمان ان حالتوں کے اندر یہودیت کا مقابلہ کرے گا ان حالتوں کے اندر عیسائیت کا مقابلہ کرے گا سود کھا کر جس کے سامنے اپنی ماں کی عزت کا لحاظ نہ ہو رشوت کھا کر جو اپنے پیٹ کے اندر اپنی اولاد کی پیٹ کے اندر جہنم کے انگارے بھرے جو حرام کما کر اپنی بیوی بچوں کے پیٹ کے اندر جہنم کے لہو اور دیپ کو بھرے یہ خود اپنے گھر میں اسلام کو نافذ نہ کرے وہ بیت المقدس کا نام پوچھو مسلمانوں کو فلسطین کا نام پوچھو عراق کی کیفیت پوچھو ہم پوچھو زمین اکر کر علاقے میں کتنی چل رہی ہے کمرشل کیا ہے فلم ایریے میں کیا ہے کارپوریشن کیا ہے بی ڈی کیا ہے ہاں کفن کی گھاٹی لگنے کے بعد یہی سوال ہوگا کہ زمین کا بھاؤ کیا تھا کفن کی گھاٹی لگنے کے بعد پتا لگے گا ڈالر کا بھاؤ کیا تھا کبن کی گھاٹی لگنے کے بعد پتا لگے گا کہ امریکہ کی غلامی کا انجام کیا ہے مسلمانوں زیادہ دنوں تک یہ چیزیں چلنے والی نہیں خدا کا عذاب ہمارے سروں پر پھر رہا ہے پوری دنیا شکنجا کسی ہوئی ہے بیت المقدس چیخ رہا ہے چلا رہا ہے فلسطینی ماؤں اور بہنوں کی سدائیں آج جو ہے آسمان سے ٹکرا رہی ہیں پہاڑوں سے ٹکرا رہی ہیں مسلمان مسلمانوں کے ضمیروں کو ہجوڑ رہی ہیں اے نوجوان کیا ہو گیا تجھے اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا کیا تجھے فلموں میں ناچنے گانے والوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور تجھے بیت المقدس کی پکار سنائی نہیں دیتی ابھی کرناٹک کے اندر نیا مسئلہ شروع ہوا کیا مسئلہ لو جہاد کا یعنی ایک یہ کہا کہ مسلمان لڑکے سرحد پار سے آ رہے ہیں یہاں تربیت کر رہے ہیں یہاں کے اسٹوڈنٹ کو اور یہاں کے نوجوانوں کو کہ وہ لڑکیوں کو ورغلائے اور پھر ان سے شادی کرے اور ان سے بیاہ کرے اور ان کو مسلمان بنائے دیکھو ایک زمانے تک یہ فلمیں بناتے تھے کیا فلمیں بناتے تھے لڑکی ہوتی پاکستان کی اور لڑکا ہوتا مسلمان کا انٹرول تک دونوں لڑتے وہ قبیلہ لڑتا ہندوستان کا قبیلہ لڑتا انٹرول کے بعد آدھی فلم کے بعد سلح کرانے والے آتے اور سلح کرانے کے بعد پاکستان کی مسلمان لڑکی اور ہندوستان کا ہندو لڑکا ان دونوں میں شادی ہو جاتی اس کا نام رکھا جاتا محبت کی جنگ اس کا نام رکھا جاتا کہ محبت مذہب سے الگ ہے لاؤ اور جو ہے یہ جو عشق ان کا دھرم سے کوئی تعلق نہیں ستر سال سے سنیما دنیا کو یہ سبق دیتا تھا کہ دھرم سے اور ذات پات سے وہ نیچ سے اون سے ایک شودر سے ایک برہمن سے ایک مسلمان سے اور ایک ہندو سے کوئی رشتہ نہیں محبت الگ دھرم ہے محبت الگ مذہب ہے یہی جو ہے سنیما سبق دے رہا تھا یہی سبق دے رہا تھا ڈراما یہی سبق دے رہا تھا ٹی وی یہی سبق دے رہے تھے وی سی آر یہی سبق دے رہے تھے فلم انڈسٹری لیکن جب یہ سبق پڑھا مسلمانوں نے اور اس پر عمل کرنے لگے اور ان کی لڑکیاں کلمہ پڑھنے لگی اب یہ لو جہاد کہاں سے آ گیا کل تک جب مسلمان لڑکیاں ہندو بن کر جا رہی تھی تو کہہ رہے تھے کہ محبت کا کوئی دھرم نہیں ہوتا محبت اور اس اندھے ہوتے ہیں وہ ذات پات کو امیری غریبی کو اونچ نیچ کو حاکم و محکوم کو نہیں ایسی ہی فلمیں بنایا کرتے تھے بڑی ذات کا لڑکا چھوٹی ذات کی لڑکی امیر جو ہے لڑکی اور غریب لڑ دیکھو فلموں میں یہی تھا اور یہی کہہ رہے تھے اور جب اس پر مسلمانوں نے ان کے کہنے پر عمل شروع کیا چلو محبت کا کوئی درم نہیں ہوتا اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اس اندھا ہوتا ہے وہ نیچ نہیں دیکھتا تو اب کیوں تمہارے پیٹ کے اندر جو ہے مڑوڑ پیدا ہو رہی ہے تو اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ اسلام جہاں آئے گا پیٹ کے اندر مرچیاں ان کے جو ہے لگیں گی ان کی زبانیں جلیں گی اور سازشیں ہوتی رہیں گی اور مسلمانوں یاد رکھو کہ یہ حملے ہوتے رہیں گے یہ سازشیں ہوتے رہیں گے یہ ٹکراؤ ہوتا رہے گا اور اس دوڑ میں جو تھک کر بیٹھ جائے گا کہ میرے چلنے سے حملہ ہوگا میں سازشوں کا شکار بنوں گا میں حالات کا شکار بنوں گا امن سے میں سلامت میری جوڑو سلامت میں سلامت میرے بچے سلامت میں سلامت میری دکان سلامت وہ جو ہے مایوس ہے مایوسی کفر ہے ولا تیسو من رحمت اللہ ایک جو ہے جتھا ایک مسلمانوں کی جماعت ایک انسانوں کی جماعت ایک جنگل گئی شہد کو حاصل کرنے کے لیے لیکن جب شہد کے چھتے کی قریب گئی تو شہد کے چھتے کی مکھیوں نے ان پر حملہ کر دیا یہ سوچ کر حملہ ہو گیا تو جو آدمی اپنے گھر واپس چلا گیا میری جورو سلامت میرے بچے سلامت وہ شہد کی مٹھاس کو نہیں پائے گا اور جو ان مکھیوں کی کاٹ کو برداشت کرے گا اور جو اس جتھے کی مکھیوں کا مقابلہ کرے گا اللہ اسے شہد دے گا اسلام پانے کے لیے قربانیوں کو دینا پڑے گا اسلام کو پانے کے لیے جنت کی لذت اور جنت کی حلاوت کو پانے کے لیے مکھیوں کی کاٹ سازشوں کرنے والوں کی سازش اور بھونکنے والے کتوں کی بھون کو سننا پڑے گا امن چاہیے سلامت چاہیے جورو کے بغل میں سو جاؤ گود میں سو جاؤ اولاد کی غلامی کرو لیکن شہد پانا ہے تو چھتے کی مکھیوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا جو چھتے کی مکھیوں سے مقابلہ نہ کر کر یہ سوچ کر کے کاٹ کون برداشت کرے گا وہ مایوس وہ شہد نہیں پا سکتا اسلام کو پانا روزے کو پانا گمبد خزرا کو پانا مد بیت المقدس کو پانا حرم کو پانا اللہ کے کعبے کو پانا ان یہودیوں کی کاٹ ان کافروں کی کاٹ ان مشرکوں کی کاٹ کو جو ہے برداشت کرنا پڑے گا حضرات میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے خوشخبری بتاؤں گا ابھی حال میں ایک کرناٹک کے ادارے کے تعلق سے ہم نے جو ہے دشمنی کو مول لیا ہم نے واضح کیا آج لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ہر کسی کے اس میں جو ہے انگلی کرتا ہے ہر کسی کے بارے میں لڑائی مول لیتا ہے اندر شاہ کو آج نہیں میرے رب کی قسم پچاس سال کے بعد وہ کام ہم نے کر دیا ہے وہ چیز ہم نے بتلا دی ہے جو ایک بہت بڑی تنظیم نہیں بتا سکتی تھی ایک بہت بڑی جماعت یہاں بنگلور کے دیوبندی مکتب فکر کے جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ فلاں مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے مکتب فکر کے خلاف ہے فلاں مدرسہ اس کے عقائد خراب ہیں اسے چندہ دینا اور اسے جو ہے چرم دینا قربانی کی کھال دینا اس میں اپنے مدرسے کو بچے کو اس مدرسے میں بچے کو داخل کرنا وہاں کے فارغ کو اپنے مسجد میں امام رکھنا وہاں کے فارغ کو اپنے مدرسے کے اندر مدرس رکھنا کئی چیزوں پر ہم نے جو چیز آپ کو بیان کی ہے اس پر یہ مسئلہ اثر انداز ہوتا ہے آج لوگ ہمیں کہتے ہوں گے کہنے دو یہ مکھیوں کی کاٹ ہے یہ گیدڑوں کی پکار ہے یہ کتوں کی بھونک ہے یہ جو ہے یہ کرتے رہیں گے لیکن اس کا سلا میرے رب کی قسم ہم نے پا لیا ایک ایسے نازک موڑ پر تھے ایک ایسے نازک مرحلے میں تھے کہ لگ یہ رہا تھا کہ یہ دنیا ہمیں دہا دے دے گی اس دنیا میں ہم رہنے کے لائق نہیں کہیں دور جنگل میں چلے جائیں قاسمی برادری کے علماء نے کہا نہیں دیوبندی عالم ایسے جملے نہیں بولتا دیوبندی عالم جھگڑے نہیں کرتا بریلوی تو دشمن ہو گئے غیر مقلد تو پہلے سے تھے ڈی والے اب ہو گئے رشادی اب پیدا ہو گئے ساری دنیا اپنے پرائے رشتہ دار کوئی ہمیں پنا دینے کے لیے تیار نہیں تھا حتیٰ کے خاندان کے ایک صاحب نے کہا اس نے تو خاندان میں ہماری ناک کٹوا دی ہر آئے دن یہ مسئلے پیدا کرتا رہتا ہے کوئی صورت کوئی شکل ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی ہر رات دڑپ رہے تھے ہر دن ہم بلک رہے تھے رب کائنات کے دربار میں ہم دعائیں کر رہے تھے اے رب کوئی سبیل دکھا دے اے رب کوئی راستہ بتا دے ہم نے ان مسجد کے ذمہ دار میں تو اس مسجد کے ذمہ داروں کو کہتا ہوں یہ جنتی کمیٹی ہے بیکاٹ کے باوجود ان پر کوئی اثر نہیں پڑا دشمنوں کی یلگار کے باوجود یہ استقلال اور جو ہے صبر کا پہاڑ بنے رہے اللہ ان کو دنیا میں اور آخرت میں اجر دے گا سوائے اس مسلم زمبر محراب کے ہمیں کوئی شکل نہیں تھی ہم جو ہے کہیں اور جانے کے ارادے سے ہم نے چھٹی نامہ بھی کمیٹی کے حوالے کر دیا لیکن بعض احباب نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ آپ ڈر کر بھاگ گئے پتہ نہیں تھا ہر آنے والا لمحہ ہمارے لیے موت کی خبر لاتا ہے یا شہادت کی خبر لاتا ہے یا جیل جانے کی خبر لاتا ہے بہت صدموں کا شکار تھے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم مسلمانوں حق پر قائم رہو حق پر چلو اور حق پر جو ہے ہے عمل پیرا ہو اس دنیا میں خدا بند قدوس وہ دکھائے گا وہ دکھائے گا کہ آپ مصیبتوں کو مانگیں گے آپ کتنوں کو مانگیں گے پچھلا ہفتہ یعنی گزشتہ جمعہ سے پہلا والا ہفتہ میں یہاں سے چلا گیا تھا سکون پانے کے لیے آرام پانے کے لیے ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد میں سو گیا غالباً باوضو تھا میں نے خواب کے اندر دیکھا میں کائنات میں علماء میں سب سے زیادہ امام حرم جو سعود اشوریم ہیں جو دوسرے نمبر کے امام ہیں سدیش کے بعد ان کو پہلی مرتبہ خواب کے اندر دیکھا اور وہ مجھ سے کافی دیر تک گفتگو کر رہے تھے دیکھو حدیث کو جھوٹا بیان کرنے والا جہنمی ہے خواب کو جھوٹا بیان کرنے والا بھی جہنمی ہے مجھے بیان کرنا ہوتا اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے اس سے بڑے بڑے حادثے ہوئے میرے رب کی قسم ممبر رسول پر بیٹھ کر صرف اس لیے کہ تم جس کا بیان سن رہے ہو تم جس کا دامن تھامے ہوئے ہو تم جس کو اپنا مقتدا پیشوا سمجھتے ہو یہ کوئی باطل پرست نہیں یہ کوئی کوڑیوں میں بکنے والا نہیں خدا کی تائید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اس کے ساتھ شامل حال ہے ورنہ ذاتی چیز بیان کرنے کا میرا قدم کوئی ارادہ نہیں آپ کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا اور دشمنوں کی ہمتیں پست ہوگی پہلا خواب تھا سعود اشرین سے ملاقات میرے رب کی قسم ان کے ہاتھ میں کافی دیر تک میرا ہاتھ رہا کافی لمبی گفتگو ہوتی رہی اور میں نے ان سے کہا لاکھوں کے مجمع میں آپ کلام پاک اتنے اچھے انداز سے پڑھتے ہیں خدا نے آپ کو کیا یہ دولت دے رکھی ہے مجلس ختم ہوئی حضرت کا جواب نہیں ملا اور جب میں نے نیٹ کھولا اور نیٹ کے اندر ہرمین سلاد ریکارڈنگ ڈاٹ کام آپ کھولیے گا تو نمازوں کی ریکارڈنگ ملتی ہے اتفاقاً گزشتہ سے پہلے والی جمعہ سعود اشورین ہی نے جمعہ پڑھائی تھی میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں جس لباس میں جس حلیے میں جس رومال میں اور جس ابا خبا میں میں نے خواب میں دیکھا اسی حالت تھی جمعہ کی نماز انہوں نے اسی لباس میں پڑھائی تھی میں نے سوچا کہ خواب اتفاقی تھا ہر آدمی خواب دیکھتا ہے خواب آیا چلا گیا دوسرا دن تھا قاری ہشام صدیقی رحمت اللہ علیہ جو ہری مسجد میں تراوی سنانے آتے تھے دارلوم دیوبند کے عظیم الشان فرزن میری نگاہ میں میں سمجھتا ہوں کہ حضرت جیسا تراوی پڑھانے والا شہر بنگلور میں نہ آیا ہے نہ شاید کوئی آئے گا اللہ ماشاءاللہ خدا پیدا کرے بڑے بزرگ جلالی آدمی بددیوں سے ٹکر لینے والے مقابلہ کرنے والے وہ زمانہ جہالت کا زمانہ اس جہالت کے بچپن کے ہمارے زمانے میں جب ہری مسجد میں گھی کے چراغ جلائے جاتے تھے حضرت نے ان کو نکالا جب توغرے کی پوجا کی جاتی تھی حضرت نے توغرے کو نکالا قتل کی دھمکیاں ملی دوسری صبح تھی حضرت کو میں نے خواب میں دیکھا کچھ بات چیت ہوئی میں نے سمجھا کہ یہ بھی اتفاق ہے اور آئی گئی بات ہے میں نے اسے بھی درگزر کر دیا تیسرا خواب مسلسل تھا حضرت اقدس مولانا سید ارشد صاحب مدانی حضرت کا ہماری زندگی پر بہت احسان ہے اللہ والے ہیں آپ کی زندگی کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے جمعیت کا اختلاف گولی مارو حضرت کی ذات میں تقوا پرہیزگاری اور جمعیت کے صدر ہونے کے باوجود حضرت جمعیت کی گاڑی تک استعمال نہیں کرتے بہرحال حضرت کا احسان ہم پر بہت ہے خاص طور سے حضرت نے اپنی نگرانی ہمیں پڑھایا حادثات کو کچھ ہوتے ہیں تو حضرت ضرور خواب میں تشریف لاتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ درس گاہ ہے حضرت سبق پڑھا رہے ہیں سامنے بیٹھا ہوا ہوں خصوصی توجہ فرما رہے ہیں میں نے کہا یہ بھی اتفاقی خواب ہے سعود اشوریب آئے سب کسی کے خواب میں آتے ہیں حضرت ہشام صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سب کے خواب میں آتے ہیں حضرت اقدس مولانا ارشد صاحب آئے لیکن اللہ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ آگے جو تم خواب دیکھنے والے ہو یہ خواب ایسا نہیں کہ تم درگزر کر دو اس خواب کی اہمیت اس خواب کی عظمت اس خواب کے تقدس کو بتانے کے لیے رب کائنات نے تین دن مسلسل ان بزرگوں سے ہماری ملاقات کرائی اور ان جو ہے اکابرین سے اللہ نے خواب میں دکھایا یہ چوتھا دن تھا میں خواب میں دیکھا کہ تمل ناڈ کی کسی مسجد کی گلی میں جا رہا ہوں اور وہاں اعلان ہو رہا ہے کہ آج بارہ ربیع الاول ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک مسجد کے اندر دکھایا جا رہا ہے میرے دل میں خیال ہوا کہ ہم تو اعلانات بہت سنتے ہیں اور کشمیر کے اندر حضرت بل کی درگاہ میں ایک مرتبہ ہم نے دیکھا تھا کہیں اور نہیں دیکھا تھا چلو دیکھ لیں یہ کہہ کر میں میرے ایک ساتھی تھے ان کو میں نے مسجد کے باہر رکا دیا اور میں مسجد کے اندر گیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک دیکھنے کے لیے جو اندر داخل ہوا اتنا پر نور اور اتنا معطر اور اتنا خوشبو سے جو ہے آلودہ ماحول تھا کہ میں جو ہے بیان نہیں کر سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میری ناک میں وہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے آج بھی آنکھوں میں وہ پرنور ماحول مجھے دکھائی دے رہا رہا ہے میں تلاش میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روز مقدسہ آپ کا روز مبارک تھا میں دیکھنے لگا وہ مبارک تھا دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پیٹ کر تشریف فرما اور آپ نے مجھ سے مسافت فرمایا کہا کہ آپ کو فلا تاریخ میں آنے کے لیے کہا تھا آپ کیوں نہیں تشریف لائے میں نے آپ کو کوئی عذر بیان کر دیا آخا وہ بہت حضور تھا بہت تکلیف تھا نہیں آ سکا پھر آخا نے فرمایا آپ نے کلام پاک میں آیت کو ایسے پڑھا تو میں نے اس آیت کو آخا کو سنایا کہ میں نے آیت ایسا پڑھا ہے آپ سنیے آخا نے فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے کہا دنیا ستا رہی ہے اپنے پڑھائے ہو گئے ماحول بگڑ چکا ہے میں نہیں رہنا چاہتا دنیا میں آپ اپنے روزے میں بلا لیجیے اپنے ساتھ بلا لیجیے اپنی پناہ لے لیجیے آخا مسکرائے اور جو ہے اپنے روزے متحرہ واپس تشریف لے گئے پھر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تحجد کو اٹھا پھر بھی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آنے لگا تحجد کی نماز کے بعد جب تلاوت کرنے لگا تو ہاتھ پلاش ہوا پھر مجھے محسوس ہوا کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان جو ہے پر خطر حالات اور آزمائشی حالات اور پرفتن حالات جس اپنے پرائے ہو گئے اور جس پہ دوست دشمن ہو گئے جنہوں نے نے اپنوں ناتا توڑنے کو خیر سمجھا کہ اس کے ساتھ لگ کر کون الجنوں میں پھنسے گا کون پیسہ خرچ کرے گا پہلے بھی اس کے ساتھ حالات آ چکے ہیں میں نے سمجھا خدا کی طرف سے یہ غیبی مدد ہے یقین مانے کہ حدیث کو جھوٹا گٹنا حرام ہے آقا نے فرمایا جو حدیث جھوٹا گھڑے گا پہلے وہ اپنا کھانا جہنم میں بنائے اس حدیث کو سامنے رکھ کر میں اس ادارے پر تان و تشنی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس گنہگار بندے کو یہ بشارت ملی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے جن اداروں کے تعلق سے اور جن افراد کے تعلق سے جو بات کہی ہے یہ من جانب اللہ بات ہے اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ تم نے جو ہے امت مسلمہ کی دعوت و تبلیغ کا احقاق حق کا ابتال باطل کا تم نے فریضہ انجام دیا ہے میں رب کو حاضر و ناظر جان کر ممبر رسول پر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو کچھ میں نے بیان کیا سچ بیان کیا آپ کا اعتماد جس پر ہے آپ کا تعلق جس سے ہے آپ جس پر اعتماد کرتے ہیں وہ برحق ہے حق پر ہے اور باطل کو جب دیکھتا ہے وہ للکارتا ہے اور باطل کو للکارنے والوں پر اسی طریقے سے اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت آتی ہے اللہ اس بشارت کو قبول فرمائے مجھے اور خاص طور سے اس مسجد میں اعلی خاندان اور مرحومین کے لیے اللہ اس کے برکتیں عام فرمائیں عالم اسلام میں اس کی رحمتیں برکتیں عام فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ باطل سے ٹکر لے دے اور حق پر ثابت قدم رہنے کے اللہ ہمیں تو پھر نصیب فرمائے آمین واقدان الحمد للہ